اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر تین سو پچپن سورہ ابراہیم صفحہ تین سو پچپن پہ سورہ ابراہیم تین سو پچپن کے آخر اور تین سو چھپن پہ سورہ ابراہیم کا پہلا پہل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام را کتاب الحمد للہ بھی ہے کلی تقریباً ناس میں رول مار دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی اس لیے کہ تاکہ یہ ذریعہ بنے انجیر برائی کے انکروں سے نکال کر ہدایت روشنی میں لانے اس بات پھر اللہ تبارک بتانے نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ ہم نے نبی علیہ الحصاط اسلام سے پہلے انبیاء عام علیہ السلام کو بھیجا اور اس بات سب نے انیس سو چھپن میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تین سو ستاون پہ رکو نمبر دو ہے بھائی ربو کو ضابطہ بیان فرمایا فرمایا کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اگر اس میں اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا اور اگر نا شکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ انتہائی اس کے بعد اللہ بتا رہے نے کچھ قوموں کی ہلاکت کمایا اور پھر یہ بات کی سمجھ کہ اللہ تبارک تو ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں شک کرنا کیسے انسان کے لیے مناسب ہے اور سطح تین سو ستاون کے آخر تین سو اٹھاون پہ اللہ تبارک بتانا نے یہ اعتراض نقل کیا مخالفین کا کہ انہوں نے کرام علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں مانی کہ ان ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ بشر ہیں اور بشر نبی نہیں ہو سکتا تو اللہ و وطالعہ نے ان کی بات فرمائی کے جو نبی ہیں وہ بشر ہیں سفر تین سو اٹھاون کے آخر تین سو انسٹھ پر یہ رقو نمبر تین ہے فقار ندیم فخر نبھونے فرمایا کہ جتنی رحمان تشریف لائے ان کی امتوں نے ان کی قوموں نے ان سے کہا ہم آپ کو اپنی سرزمین سے نکال لیں گے یا آپ ہمارے سامنے یہ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ بیان نہ کریں اللہ قبار وزارے نے ہم دیا کہ ہمارے انسلام کو نکالنے والے خود بھی دنیا سے نکل جائیں گے ہلاک ہوں گے اور آپ یہاں اطمینان سے رہیں گے تین سو اٹھاون کے آخر تین سو انسٹھ پہ نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب سے دنیا کا لے آخر کا عذاب تو بدستور قائم ہے اور ان کو جہنم میں ڈالا گیا تھا اور وہاں ان کو پکینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا وہ پانی نہیں پی ہوگی اور انتہائی دارم شاخی میں سفر تین سو انسٹھ کے رکو میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کروایا کہ نیک اعمال کرنے والا رسدی اور عقیدہ نہیں اس سب کو عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے سفر میں تین سو انسٹھ کے آخر تین سو ساٹھ پر رکو نمبر چار ہے فقال الشيطان لما قوي الامر ان الله لمبا خوبی الحق تھا ہم جب دن شیطان کو میں ڈالا بندے اور شیطان کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے تو یہ شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان سے کہیں گے ہم تیری پیروی کرتے رہے اب تو ہماری مدد کر تو شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو کہ میں تو سچ جھوٹا اور تم سے جھوٹی باتیں کرتا رہا اور اللہ تھا سچا تم نے سچے کی بات نہ مانی جھوٹے کی بات مانی اب مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے اس کے مقابلے وہ لوگ جو ایمانے کا من والے ہوں گے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے سفر ساٹھ کی پہ اللہ تبارک بادہ سو ساٹھ پہ اور اکسٹھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ توحید ایسا پختہ کلمہ ہے کہ جس کی گہرائی جس کی بنیادیں گہری اور اس کے مقابلے میں شرک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد نہیں ہے سبق یہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ایمان لائیں گے اور اس سے ثابت کرنی ظاہر کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ثابت کرنی نصیب فرمائے گا اور کابل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت کرنی اکسٹھ رکو نمبر پانچ ہے الحمد للہ اس پہ اللہ قبار بتائے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ ایمان میں پختگی کے ساتھ نماز قائم کریں اور میرا دیا ہوا میرے راستے میں خرچ کرے اور اس بات اللہ قبار بتاؤ نے یہ بات اشاس ہوئی کہ اللہ کے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے بے شمار نعمت دنیا کے اندر پیدا فرمایا تو میں تین سو باسٹھ کے اللہ قبار بتائیں سورج اور چاند کی نعمتوں پچاس اور جن کے نظام کا ذکر کیا اور یہ بات سمجھ کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ادا فرمائی تمام نعمتیں ہیں اگر ایک نعمتوں کے فائدے اور خوبیاں بھی تم سارے مل کے جیننے کی کوشش کرو تو تم نہیں مل سکتے سمجھ لیے تو باسٹھ پہ رکو نمبر چھ وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا اسم حضرت إبراهيم عليه السلام في دعاء الله عليه السلام جب حضرت إبراهيم على نبيين عليه السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعی السلام اور اپنی زوجہ محترمہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کو یہاں سے چھوڑا تو حضرت ابراہیم السلام نے دعائیں فرمائی کہ اللہ جس کو شہر بنا دے اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی پرستی سے محفوظ فرما اے اللہ کہ جو معمولی خدا ہی نافرمانی ہم سے ہو جائے اے اللہ تو بخشش فرما اور اے اللہ اس گھر کو تو آباد فرما اور یہاں کے لوگوں کو نماز کا پابند پڑھا اور باہر والے لوگوں کے دلوں میں جگہ کی کشش پیدا فرما ہمارا کہ اللہ کے تو دنوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اور سفر کی سروسٹ پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ دو دو بیٹے کو حاصل نے عطا فرمائے اللہ کے یقین ان قوم کا سننے والا ہے اور پھر یہ مشہور دعا ہے جو عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں یہ دعا فرمائی رب کی عالمی ہے میرے رب کو بنا دے مجھے مقیم السلام کی نماز کا قائم کرنے والا وہ میری اور میری اولاد کو ربنا اے ہمارے رب کا تقبل دعا میری دعا کو قبول فرما ربنا فیلی اے ہمارے رب کی بخشش فرما میری والوالدیہ اور میرے والدین کی وسیع مقبین اور ایمان والوں کی یوم یقوم حساب اس دن کے جس دن حساب قائم ہو سفر نمبر سلسلے پہ رکو نمبر سات ہے ولا تحسبن اللہ عما يعمل الظالمون کہ اللہ تبارک بطالہ ظالموں کے کرتوتوں سے غافل نہیں اور قیامت کا دن ہوگا اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کی آنکھ چھپتے ہوئی چھپتے گی بھی نہیں اور ان کے دل خوف سے اچھل رہے ہوں گے اس کا یہ کہیں گے کہ اللہ کے دنیا میں واپس دے دی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تیری دعوت قبول کریں گے تیرے رسولوں کی بات کریں گے تو میں یہ کہ تمہارے لیے دوبارہ کیا جانا یہ ہمارے ضابطے کے خلاف ہے تو میں دنیا کی زندگی میں انہوں نے ایسی ایسی تصویریں کی زمین سے باہر ہوئی تو اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر اپنی جگہ سے لے لیا لیکن اللہ نے ان تمام کی سازشوں کو ناکام بنایا سمایا کہ قیامت کے دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے یہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر اور سمایا کہ ان کا جو لباس ہوگا وہ کن کا لباس قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت میں متوجہ فرمایا سوا تین سو پینسٹھ میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کافر یہ خواہش کریں گے اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے اور یہ وقت کب آئے گا ہمیں بھی اس وقت قیامت میں فیصلے ہو جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تبارک بتانا حکم دیں گے کہ موت کو لایا جائے تو مور کو ایک ان کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس میں سے وہ دبا کیا جائے گا سب کے سامنے اور پہلی جنگل بھی دیکھیں گے پہلی جانور بھی دیکھیں گے یا مور کا تو خاتمہ ہو گیا مور نہیں نہ اب ہمیں اس کے بعد اللہ کے بعد بتا رہا ہے جنگل کے دل میں ایک خیال پیدا کریں گے کہ ایسی جنت کے دل میں پہلے خیال ہوگا اس کے بعد پھر دوسرا خیال پیدا پہلا خیال سے یہ پیدا ہوگا کہ جو اوپر کے درجے والے ہوں گے وہ اللہ تبار بتانے کی درخواست کریں گے کہ اللہ ہمارے عزیز و بیوی ہے اوپر کے درجے میں اور اس کو معلوم ہے کہ شوہر میرا نیچے کے درجے میں داخل ہوا تو ہے تو وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر شوہر اوپر کے درجے میں ہے تو کے بارے میں کہے گا والدین ہیں تو اپنی اولاد کے بارے میں کہیں گے اولاد ہے تو والدین کے بارے اسی طریقے سے اگر استاد ہیں تو اپنے شاگرد کے بارے میں کہیں گے شاگرد ہیں تو اپنے اساتذہ کے بارے میں کہیں گے تو جو دینی تعلق دنیا کے اندر کسی لحاظ سے بھی تو کہیں گے کہ اللہ ہمارے یہ لواحقین جو متعلقین ہیں وہ جنت میں جو ہیں لیکن وہ کس مقام پر ہیں تو اللہ فرمائیں گے وہ دوسرے مقام پر ہیں تو کہیں گے اللہ ہم بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں ان کے مقام میں منتقل کرنا چاہیے اللہ فرمائیں گے کہ جنت کا ضابطہ نہیں کہ اوپر والوں کو نیچے بھیجا جائے لہٰذا تمہاری خواہش ہم پوری کرتے ہیں نیچے والوں کو ہم اوپر ایک رحمت کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ یہ دل میں خیال پیدا فرمائے کہ ایسی جنت پھر اللہ تعالیٰ ایسے جنت کے دل میں ایک دوسرا خیال پیدا فرمائے گے وہ کہیں گے کہ اللہ کے کچھ ہمارے ملنے والے جن کو ہم جانتے تھے وہ ایسے تھے کہ ان کا عقیدہ صحیح لیکن گناہ گار تھے ان کے گناہ زیادہ تھے ان کی نیکیوں کے مقابلے لیکن نکاح گناہ تو زیادہ تھے نیکیاں تھیں تو صحیح لیکن تھوڑی کچھ نہ کچھ نیکی انہوں نے کی اللہ فرمائیں گے کہ نے تمہیں اجازت ہے کہ ایسے لوگ جن کا عقیدہ صحیح ہے اور جہنم میں وہ پڑے ہیں اور ان میں کوئی نیکی اگر تمہیں نظر آئی ہے تم اس نیکی کے گواہ ہو تو تم ان کو جہنم سے تو یہ اہل جنت نشاندہی کریں گے کہ فلاں فلاں یہ ہمارا ملنے والا ہے کہ نیکی کی تو ایک نیکی نیتین جس کی ہوگی اس کو بھی کر دیا جائے اب یہ ساری جنت میں داخل ہوں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم علیہ السلام فرشتے اللہ کے بندے کرام شہدا اور علماء اور معصومین سب اپنے اپنے حق استعمال کر چکے میں اللہ بھی باقی ہوں تو اللہ کا بارے بتانا فرمائے گا کہ جہنم میں جتنے لوگ ہیں عقیدہ یہ کہ ان کی کوئی بھی نہیں لیکن عقیدہ صحیح ہے میں ان تمام کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں تو میں یہ وقت ہوگا جس میں کافر یہ کہیں گے کہ آئے کاش کے ہم مسلمان ہوتے لیکن ہماری کوئی نہ ہوتی تو آج ہم بھی جنت جنت میں داخل ہو جاتے اقبار کی رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے سے بات کے فرمائی ہم نے اس کو نازم فرمایا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہمیں سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے علیہ اسلام کو مذاق اڑاتے تھے اور کہ جب اللہ کے دین کو مذاق اڑایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ہدایت کی صلاحیت کو ختم فرما دیتے ہیں سیاسی پہ اللہ تبار و تعالیٰ کی حکومت بردیوں ہے فرمایا والا کا جاننا اپنے سماج کو ڈولا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا اور اپنی نعمتیں بیان فرمائی آسمان اور زمین کے حوالے سے اور فرمایا کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے کہ جن کو تم کھلانے کا ذریعہ ہو کیا تم ان کے رازق ہو محکوم کا رزق ہم ہی دیتے ہیں اور اس بات اللہ و تعالیٰ نے بارش کا نظام بیان فرمایا اور یہ بات فرمائی کہ اللہ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو نیکیوں سے بھاگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لوگوں کے آخر میں فرمایا کہ قیامت اللہ حساب دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے سامنے اس کے پیش کری اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا اس لیے کہ اللہ حکمت والا ہے دنیا کی زندگی میں فوری یقین فرماتا عالم جان لگایا ہے ہر ایک جگہ باخبر ہے اور لیکن سے بھی باخبر ہے سفر تین سو سڑسٹھ پہ لڑکوں نمبر تین ہے والا خلق انسان ابھی سرکار من حمل اس پہ اللہ تبار کا تعالیٰ نے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کل خرا کی مٹی سے پیدا فرمایا اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پیدا فرمایا اور پھر اللہ تبار بتانے کی انسان کی وجہ کو فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جملہ ان کے توجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں ذرا میرا کمال سے دیکھو کہ میں اس کھن خراب کی مٹی سے اس کی سے جو سیاح کی ہے جس کو دیکھ کے بھی کراحت پیدا ہوتی ہے میں اس سے بشر جیسی اعلیٰ مخلوق پیدا کرنے لگا تو یہاں بشریت کا اعلیٰ ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا اور اللہ تعالیٰ نے کہ جب میں اس کو شکل میں بنا لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا ہے فرمایا تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ شیطان نے اس سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں سجدہ کیسے کرتا یہ تو مٹی سے بنا ہے اور ایسی مٹی جو گاڑی کی مٹی تھی اللہ نے فرمایا کہ ہم اس اس پہ مسائل کر کو وہاں سے چھٹکار دیا اور اس کے بعد سفر تین سو سڑسٹھ کے آخر تین سو اڑسٹھ فرمایا تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دی جائے اللہ نے میں کہ ہم نے کہا کہ مہلت دی اتنا فروغ کرنے لگا کہ اللہ کے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے تو اللہ نے یہاں رابطہ بیان فرمایا فرمایا کہ یقیناً میرے وہ بندے میرے وہ بندے جو تیری اتباع نہیں کریں گے اور پھر سے محفوظ رہیں گے اور بغیر کے اتباع کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے بغیر جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کو اس کا حصہ دیا جائے گا سفر میں تین سو اڑسٹھ پہ رقم نمبر چار ان زمین کی جنات میں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مستقیوں کا ذکر فرمایا تو ان کا انجام کتنا بہتر ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا نہایت رہنے والا ہوں اگر اب تک غفلت کی زندگی گزار چکے اللہ سے کر لو اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو اور اگر بے فکری کی زندگی گزارو گے تو یہ بات بھی جان لو میرا آزاد جو ہے وہ بہت شدید عذاب ہے دکھ دینے والا آزاد پھر اللہ تبارک بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام بیان تو بیانے کے پاس آئے اور یہ واقعہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے سفر تین سو کے روحوں نمبر پانچ میں بھی اسی واقعہ کو آگے بیان کیا گیا اور سفر تین سو ستر میں آخر میں اللہ کا باعث میں اللہ کا بار کی قوم کی ہلاکت بیان فرمائی اور کئی روحوں کے آخر میں اللہ کا بار بطالے میں صحاب البئی کا شعیب علیہ اسلام کی قوم کی ہلاکت بیان فرمائی گئی صبح تین سو ستر پہ رکو نمبر چھ ہے برکت اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا قوم سمود کا ایک نام جو قوم سمود ہے اور ایک نام ان کا اصحاب ہے ہجر اس جگہ کا نام ہے کو ہجر کہتے ہیں کہ جہاں ایک ہے حجر حجر کہتے ہیں پتھر کو اور ہجر ہے اس جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ملک شام کی رکھ جائیں تو اس وادی کو وادی ہجر کہ یہ قوم سمود اس جگہ کی رہنے والی تھی اس لیے ان کو اصحاب الحدی کہا جاتا ہے تو اللہ تبار وطن فرمایا کہ ان کو کمال حاصل تھا اتنا کمال حاصل تھا ماہر فن کے ماہر فن کے کہ وہ پہاڑوں کے اندر مکانات بنا لیتے تھے فرمایا جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی صلاحیت ان کے کام نہ آئی پھر اللہ تبار و تعالیٰ نے اس اعلان فرمائی کہ اللہ نے قرآن مجید کی نعمت ادا فرمائی اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت کوئی حیثیت اور سفر میں سے سب سے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے شکریہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام السلام جو حکم ہم نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو کھول کر بیان فرما لیں اور ان مخالفین سے آپ بالکل متاثر نہ ہوں سفر تین سو بہتر کے اللہ تبارک وطالعہ نے توحید کا عقیدہ بیان فرمایا اور یہ بات بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام جب ان کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو یہ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں جس سے آپ کا دل رکتا ہے یہ بات میں معلوم ہے لیکن آپ ان سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی تصویر بیان کرتے رہیں اور نماز کے اندر مشغول رہیں اور موت کے وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں صفحہ نمبر تین سو بہتر پہ یہ صورت النحل ہے نحل کے معنی شہد کی مکھی کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شہد کبھی کو فرمایا ہے سورج کے اندر تو اس نسبت سے اس کا نام صورت النحل ہے اور اس کے سولہ رکو ہیں اور یہ سولہ ہی نمبر ہے اس کا ترتیب کے لحاظ سے اور شیخ وطا مروا خرا دست فرمایا کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا کہ نہ کرو آخر قیامت تو آئی ہی آئی ہے پھر اللہ تبارے بتا رہے ہیں فرمایا کہ اللہ وہ ہے یا آسمان زمین کو پیدا فرمایا اور اس انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا تو میں جب دیکھو تو صحیح پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہے اور اللہ کی قدرت کے اللہ نے اس کو بول کر خیال کا انسان بنایا اور یہ اللہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے صبر تین سو بہتر کے آگے تین سو تہتر بھی اللہ سوال بتا رہے ہیں اپنی نعمتوں میں جانوروں کا جو فرمایا کہ یہ جانور اور پھر اس کے ساتھ جو مختلف فصلیں ہیں اور مختلف پھل ہیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا اور اس بعد اللہ تعالیٰ نے رات ان کا نظام سورج اور اور ستاروں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد سفر نمبر تین سو چوہتر جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اپنے مختلف جو قدرت کے نمونے ہیں ان کا ذکر فرمایا اور یہ بات نشاد فرمائی کہ اللہ نے سمندر کو تمہارے تابع کیا اتنے بڑے سمندر کے اندر داخل ہونا تمہارے لیے ممکن نہ تھا اور اللہ نے تمہارے لیے پانی سے مچھلی کا انتظام فرمایا اور پھر یہ ہے کہ سمندر سے تم موتی نکالتے ہو اور اس کو اپنے بے کے لیے استعمال کرتے ہو پھر اللہ تبار بعد مطالعہ نے زمین پر پہاڑوں کو اور پہاڑوں اور دریاؤں کا سلسلہ اللہ نے کا متوجہ فرمایا اور پھر اللہ تبار بات مطالعہ نے ستاروں کا ذکر فرمایا کہ یہ ستارے تمہاری رہنمائی کے لیے ہیں اور میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ پیدا کرنے والا اور وہ جو پیدا نہ کر سکے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے جن کو تم حاجت تھوڑا مشکل کشا کہتے ہو وہ مخلوق ہیں خالق نہیں ہے یہاں تک کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کا وقت ہے تین سو پچہتر پہ یہ رکو نمبر تین ہے الہ حکم الہ واحد تمہارا جو معبود ہے وہ اکیلا ہی معبود ہے نی حما کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن جی نازل فرمایا تو جو مخالفین ہیں انسان بجے ان کے اللہ کی نعمت کو قبول کرتے ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کسے کہانی کی کتاب کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی ان پر لگا ہوا ہوگا سفر تین سو پچہتر سے یہ رکو نمبر چار ہے قدمہ الذین من قبلهم فات اللہ مجانہم میں پہلی قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی بڑی بڑی سازشیں کی لیکن یعنی اللہ نے ایسا ان کو تباہ برباد کیا کہ ان کی بنیاد سب تباہ کر کے رکھ دی اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر مزید سے اس کی عرض کر پڑی یہ بات انسان سمجھ گئی جب انسان کی بہت واقع ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں اس وقت یہ انسان کی ارادہ ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یہ خبر کہ یہ اعتراف کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ یہ اعتراف کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے خوف کی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کی دنیا میں بھی ان کو اطمینان کی زندگی ادا کرواتے ہیں اور آخرت کے لیے تو آخرت میں بھی ان کے لیے بہتری بہتری ہے قبیل جو خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد تو اللہ کی نعمتوں سے سرکار ہوں گے اور موت کے وقت بھی فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں صفحہ نمبر تین سو ستہتر پہ رکو نمبر پانچ ہے وقال الذین اشرفوا لو شاء اللہ ما عمتنا من دون فرمایا کہ بجائے اس کے کہ جو نافرمان ہو اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہوں بلکہ اس تعویلیں کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی جس نے ہدایت کو قبول کیا اس کا فائدہ ہے جس نے ہدایت کو قبول نہ کیا تو اس کے لیے تباہی و بربادی ہے ہمارا اللہ کے کی جھلکیاں اس دنیا میں موجود ہیں زمین میں لوگوں کا انجام دیکھو نے چھٹرایا اور اللہ نے ان کو کس طرح سب کی پکڑ میں لیا ہے تو ہمارے سب تک ہمارے یہ لوگ مطمئن ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی قیامت جو ہے وہ یقیناً آئے گی ہمیں ہمارے لیے کیا مشکل ہے ہم تو کن کہتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے صفحہ تین سو اٹھہتر پہ ایئرپورٹ نمبر چھ ہے ولدین حاجم اللہ بل نظین کہ وہ لوگ مہاجرین جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے کہ اللہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کاج بھی رکھا ہے اور دنیا میں بھی ان کے لیے نعمتیں ہیں میں یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہم نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو آج اس کی تفصیل لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو صلاحیت والے ہیں وہ غور و فکر سے نتائج نکالیں حضرت کا تفصیل بیان فرمانا حضرت نے تفصیل بیان فرمائی وہ کہاں ہے وہ حدیث کے اندر ہے اور جو غور و فکر کرنے والے صلاحیت والے جو نتیجے نکالیں گے وہ کہاں ہے وہ اشتہار ہے تو اشتہار کی جگہ ملے گا وہ فیکر میں ملے گا اور نبی علیہ السلام کے اشرادات کہاں ملیں گے وہ حدیث میں ملیں گے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید بھی حجت ہے حدیث اور شفاق سے واپس تھی ہوئی یقین کہ یہاں سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کیا وہ اس بات کی بے خوف ہیں کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کو زمین میں دھانچا دے یا اللہ کا بتا بتانا کسی اور انداز ان پہ اللہ فرما دے ہمیں ان کی بے بسی اور آج کی کیفیت تو یہ ہے کہ ان کا جو سایہ ہے وہ اللہ کے آگے چھوٹتا ہے لیکن یہ اللہ کے آگے چھپنے سے انکار کر رہے ہیں اور بغیر کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی کیا پرواہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کون ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا حتیٰ کے فرشتے یہ بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں سفر نمبر تین سو اناسی پہ رکو نمبر سات ہے وقار اللہ اللہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو کوئی بھی میری صفات میں اور میری قدرت میں شریک نہیں ہے پھر معبودیت میں وہ میرے ساتھ شریک ہو سکتا نمبر تین سو اسی پہ اللہ کا بتا رہے ہیں یہ بات فرمائی کہ فرمائی لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اللہ کی اولاد بتاتے ہیں بعض لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی اولاد بھی اللہ کی بیڑیاں بتاتے ہیں اللہ کی فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی اولاد بتلانا ایک جرم عظیم کے لیے ہے دوسرا جرم عظیم یہ ہے کہ خود چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو اور بیٹیوں کی نسبت اللہ کی رہے ہیں صفحہ نمبر تین سو اسی کے آخر نمبر آٹھ ہے ظلم اللہ نا فرمانی پہ پکڑ لیں فرمایا کہ اس انداز کا دعویٰ ہے کہ زمین پر ایک جاندار کی زندہ نہ رہے یہ اللہ کا ہے علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنی کماتے صفحہ نمبر تین سو اکاسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کے لیے نعمت قرآن مجید کے اللہ نے عطا فرمائی جو ہدایت ہے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نظام یاد فرمایا فرمایا جس طرح بارش کے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی طرف سے وہی نازل ہونے سے کہ انسان کے مستقل ایمان کی نعمت سے زندہ ہوتے ہیں سفر نمبر تین سو اکاسی کے آخر تین سو بیاسی کے رقو نمبر نو ہے وہ ان رقم فلانا ملا اضافہ کے ایسی مویشیوں میں غور کرو کہ تمہارے لیے اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے دودھ پلاتے ہیں ہمیں یہ دودھ کہاں سے نکلا ہے گوبر اور خون سے ملا ہوا ہے جس کو اللہ نے سزا کر کے پاکیزہ بنا کے تمہیں بطور نعمت کیا تھا فرمایا سفر نمبر تین سو بیاسی پہ اللہ تبارک رہے نے انگور اور کھجور کا ایک خاص ذکر فرمایا اور پھر اللہ تبارک رہے نے شہد کا ذکر فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی اڑتی ہے اونچی اونچے پہاڑوں پہ گھومتی ہے اور یہ درختوں سے رس چوستی ہے اور پھر پھلوں پہ رس چوستی ہے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یہ جمع کرتی ہے اس رس کو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پیڑ سے یہ مختلف رنگ کا مشروب نکالتے ہیں اور ایسا مشروب ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے تمہارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی تمہاری عمر بڑی ہوتی ہے بڑھاپے جاتے ہو تمہاری قوتیں کمزور ہوتی ہیں اگر تمہیں اگر تم پہ کوئی فادر مسلط نہیں اور تم خود مختار ہو تو پھر اپنی قوتوں کو برقرار رکھ کر سفر نمبر تین سو بیاسی پہ آپ کے آخر میں تین سو چھیاسی پہ رکو نمبر دس ہے والا بعض جو تمہارے فرمایا اور میں تمشیر کرتے ہو اللہ کے ساتھ مثال ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ دوار بارے کو دارہ نے تمہیں مالک بنایا اور کسی کو تمہارا غلام بنا لیا یہ تمہارے پاس جو رزق ہے یہ تمہارا اپنا ہے اللہ کا کیا ہوا ہے اور اگر کوئی تمہیں کہہ دے کہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ برابر کا شریف بنا لو کیا تم اس کو اپنے ساتھ شریف بنانے کو تیار ہو کہ نہیں فرمایا جب تم اے غلام کو اس مال میں جو تمہارا اپنا نہیں ہے تم شریف نہیں بنا سکتے تو اللہ کے ساتھ تم مخلوق کو شریف نہیں بنا سکتے سوال تین سو تراسی پہ اللہ تبارک وطالعہ نے سنا کہ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے مثال میں بیان مت کیا کرو اور اللہ جو مثال بیان فرماتے ہیں اس مثال کا توجہ کرو فرمایا کہ ایک غلام ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ گنگا ہے کسی کام کے قابل نہیں اپنے مالک کے لیے بوجھ ہے جہاں بھی جاتے ہیں سب تراسی خطرات کی تین سو تراسی پر وہ نقصان ہی کرتا ہے فرما کہ وہ اس کے مقابلے میں وہ جو صحیح نگاہ کے لحاظ سے دماغ کے لحاظ سے سماج کے لحاظ سے لحاظ سے صحیح ہو اور سیدھے راستے پہ چلنے والا ہو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں تو میں مشرق اور ہوا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں سفر نمبر تین سو چوراسی پہ یہ رقو نمبر گیارہ جان گئی اس سماوا کی قیامت کو برپا کرنا اللہ کے لیے کتنا مشکل ہے فرمایا تمہارے لیے سب کانا آسان نہیں جتنا اللہ کے لیے قیامت کو برپا کرنا آسان ہے کے اللہ کے بارے بتانا نہیں ہے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں تمہیں سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے تم اللہ کی نافرمانی بھی لگ گئے تو میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکانات فرمائے اور پھر کہ یہ مکانات جن میں تم تعمیر کرتے ہو یہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان مویشیوں کی جیتوں سے یعنی ان کے چمڑے سے اور ان کی سے مکان بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی تو خبر نہیں پچاسی پہ جمع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سائی کی نعمت رکھی ہے اگر یہ سائی کی نعمت نہ ہوتی تو ہم گے تمہاری پوزیشن تمہاری کیفیت کیا ہوگی تو کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے والے بنو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے مت بنو سمجھیں تو پچاسی پہ رکو نمبر بارہ ہے بھائی عمر نباس میں کل امت شہیدہ شہید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو یا ان کے نمائندوں کو بھیجا اور کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور وغیرہ قیامت کے دن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ اپنی اطاعت میں برداشت کا اظہار کرو گے لیکن یہ اطاعت تمہاری کسی کام نہیں آئے گی سفر تین سو چھیاسی پہ اللہ بتا رہے کبارکار کہ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے اور اللہ کے انکار کرتے ہیں فرمایا تو دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کو بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے رضاکان کے آگے کے کی آگاہی کے لیے ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے خوشخبری بھی ہے لیکن کے لیے پڑھنا نمبر تین سو چھیاسی پہ رکو نمبر تیرہ ہے یقین بلا ان کا جو الباس یا ضلع کرو تو یہ حضرت ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ شامل آیت ہے جس میں تین کاموں کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور تین کاموں سے روکا ہے اور جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان تین باتوں میں ہیں اور جتنی برائیاں ہیں تو ان تین باتوں سے روکا ہے ساری اس میں موجود ہے اور اس آیت سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی شریف بنی ہیں حضرت عثمان بن مضمون رضی اللہ عنہ یہ شروع جو مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتی ایک حضرت عثمان بن عفان رضی پیدا عنہ السلام کے داما ہے ضلع جن کو کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام اسلام کی دو بیٹیاں جب بات کی گئی ان کے لیے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا دو ہجری میں نبی علیہ السلام نے اور بیٹی ام کسوم رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں گئی نو ہجری میں ام کسوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اب یہ روایت کسی اور کی روایت نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی یا کے پاس دیگر انتقال کرتی جاتی میں بھی عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا ایک تو وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ عنہ یہ حضرت عثمان بن مضمون ہے تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی عمان نہیں لایا تھا نبی اسلام کے سو گز مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا دو بار دیکھا عجیب و غریب حضرت کی کیفیت ہوئی اس کے بعد حضرت سے میں نے پوچھا حضرت یہ کیا فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے میں نے جب یہ آیت سنی تو شاید کو سنتے ہی میں ایمان لایا کہ بہت جامع بات ہے ایک قبیلے کے سردار سے اقسم تھی رضی اللہ عنہ انہوں نے سنا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا اور قوم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں لہذا میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور جائزہ لیتا ہوں کہ ان کا دعوی حکومت صحیح ہے تو پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں تاکہ سب ہم من لے آئیں تو لوگوں نے کہا کہ جی، آپ سرکار ہیں آپ ہیں دو نمائندے اپنی قوم کے سیلفی اور وہ حالات کا جائزہ لے کر آ جائیں جو رپورٹ میں ان کے مطابق آپ فیصلہ فرمانے تو اکرم شہبی رضی اللہ عنہ نے دو نمائندے اپنی قوم کے بھیجے جو اسلام خدمت میں حاضر ہوئے جب خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دو سوال کیے من ان کا و ما ان کا کہ من ان کا کہ آپ کون ہیں نبی علیہ السلام نے اس کا مختصر جواب دیا کہ میں محمد بن عبداللہ اس بعد نے کہا وما ان کا کہ آپ کیا ہیں کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت نے رسالت سے ذکر فرمایا کہ نبی اب السلام نے دین کی تعلیم دی اور یہ آئے پر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے سردار کو رپورٹ کی تو سردار نے کہا کہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول جس کے اندر تمام دنیا کی نیکیاں اور برائیاں جمع کر دی گئی ہیں تو ہمارا اور ایک عجیب جملہ بیان کروایا عجیب جملہ بیان فرمایا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اے میری قوم والے تم سر بنو تم مت بنو کہ تم سر بنو تم مت بنو اب ہے نا کہ سر بنو تم مت بنو فرمایا کے ارادے کے ساتھ داخل ہونا یہ سر بننا ہے نہیں تو آثار بتلا رہے ہیں یہ آئے مجھے بتا رہی ہے کہ یہ تین غالب آنے والا ہے اور پھر تم مجبوری کی حالت میں پیچھے سے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے تو بہتر ہے کہ ارادے کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ تو تمہارا مقام کا مقام ہوگا حضرت عمر اللہ کی کی جامعیت وجہ سے اس آیت کو جمعے کے خطبے میں شامل فرمایا اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ جمعے کے خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے اس تین چیزیں جو بیان فرمائی ہیں اللہ یا امر یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کا عدم کیا ہے ہے کہ ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا والدین کے ساتھ شروع کرنا وہ والدین کے ساتھ مناسب ہے شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے والدین اولاد کی ذمہ داری پوری کرے اولاد والدین کی و فرم برداری کرے ہر شخص دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے اس کا آدمی ہے افراد بھی نہیں تفریح بھی نہیں کسی کا حق چھینو بھی نہیں اور کسی کو حق چھیننے کا موقع دو بھی نہیں اس کو آدمی کہتے ہیں ہر چیز اپنے مقام پر یہ آدمی دوسری نصیحت فرمائی کیول احسان جیسے وہ آدمی ہی پہ نہ رہو بلکہ احسان کرو مثال کے طور پہ آپ نے ایک مزدور کو کام پہ لگایا تین سو روپیہ اس کی مزدوری ہے آپ نے اس کو دیکھا آپ اس میں محنت کی بیچارے نے کام کیا آپ کو اس پہ رہنا رات کو جب وہ آپ سے نہیں لگا تو آپ نے اس کو تین سو کی بجائے چار سو ساڑھے تین سو روپے دے دی تین سو جو آپ نے دیے ہیں یہ عدل ہے اور جو پچاس یا سو روپیہ آپ نے اوپر دیا ہے یہ احسان تو ہمیں کہ کے احسان کو اختیار کرو نبی علیہ السلام نے احسان کی وضاحت پڑھنے احسان کیا ہے کہ نماز پڑھنا یہ تو عدل ہے فرمایا کہ عبادت کرنا اللہ کی تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ اس کی حیثیت کو احسان کہتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں احسان کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنا کہ ایک کام کو پورے بھرپور انداز میں کرنا یہ احسان ہے اور دوسروں کے بارے میں احسان کہ ان سے تقاضے سے عدم سے کر مہربانی کا سلوک شروع کرنا یہ احسان ہے عبادت میں احسان ہے کہ اللہ کا تصور رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور معاملات میں احسان ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ ادا کر کے مزید اس کو زیادہ دیا جائے وزن کرنا ہے تول کے لینا ہے تو جو وزن برابر برابر آپ دیں گے یہ عدل ہے اور چھپتا ہوا دیں گے یہ ایک بات ہے تو میں فرمایا کہ جب تم تولو کی کا وزن کرو تو اس کو چھپتا ہوا وزن کرو ہاں ہم بھی چھپتا ہوا وزن کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کا کمال جو کسال ہے وہ توڑتے ہیں گوشت کو جب گوشت توڑ رہے ہوتے ہیں تو ابھی جو پڑ رہا اوپر ہوتا ہے گوشت والا میں ایک بوٹی کاٹے گا کاٹ کے اس کو زور سے مارے گا پڑ رہا فوراً نیچے اور ابھی اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے اس نے گوشت نکالا آپ بھی خوش بوٹی خوش کہ نہ کہ کہیں چکتا ہوا میں نے گوشت آپ کو دے دی یہ صرف کساب کا معاملہ نہیں بلکہ ہمارے ہم ہاں پورے معاشرے میں یہ کیفیت تیار کی تو میں تیسری چیز ہمیں وہیتا یہ کھولگا کہ رشتے داروں کو دینا حضرت عبداللہ بن عباس سے اسلام کو کسی نے پوچھا کہ اگر قرآن مجید میں جتنا رشتہ داروں کو دینے کا ذکر آیا ہے اور جو اولیت دی گئی ہے وہ تو یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں بھی اتنی تاخیر نہیں اس یہ کہ اگر کسی یتیم کو دو گے مسکین کو دو گے غریب کو دو گے تو وہ تمہارا احسان مند ہوگا تمہیں گزرتے ہوئے سلام تو کرے گا لیکن اگر رشتے دار کو دو گے تو وہ لے گا بھی اور چوٹے بھی تمہارے سر پہ مارے گا تو اس لیے اس کو دینا یہ خالی اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو لہٰذا اس لیے اللہ تبارک بتا رہے ہیں تمہارا عجیب بڑھانے کے لیے یہ بات فرمائی اور پھر ایک ضابطہ بھی ہے جب ہر آدمی اپنے رشتے داروں کا خیال رکھے گا تو ہر آدمی اپنے قریبی کا خیال رکھے گا نتیجہ یہ ہے کہ غربت ختم ہوگی اور تمام کے مسائل حل ہوں گے اس لیے فرمایا کہ جو خیرات ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے تین باتیں جن سے اللہ نے روکا وہ ینہا انفاشا بے حیائی سے ولمن منقر برائی سے فہدشہ اس بے اور گناہ کو کہتے ہیں جس کے اثرات دوسروں پر منتقل ہوں فحاشی بے حیائی ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں اور منکر جو ہے اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو شریعت بھی گناہ کہے عقل بھی اس کو غیر مناسب کام کہے جو عقل کے لحاظ سے غیر مناسب ہو شریعت کے لحاظ سے غیر مناسب ہو وہ منکر ہے یہ ساری بڑیاں اس کے اندر آ گئیں اور البت کسی پر جاتی کرنا اس کے ساتھ ظلم کرنا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی ہے جتنی برائیاں ہیں وہ بھی ساری اس میں آ گئیں کہ ان سے رکنا ہے اور جتنی نیکیاں ہیں وہ بھی ساری آ گئیں یہی سے عمل کرنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے عہد کو پورا کرو تو ہمیں تین سو ستاسی بھی اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ جو تم کرو گے اس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا اور پھر عہد کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے جو باقی رہنے والا ہے اور جو تمہارے پاس ہے یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور جو اللہ کے حکم کی افطار کی زندگی گزارتا ہے اللہ کا بار ہو تعالیٰ آخر میں اس کا عظیم عطا فرمائیں گی اور فرمایا کہ وہ مرد اور عورت جو نیکی کرنے والے ہیں مگر شرط ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو سب تین سو سات یا خطرہ تین سو اٹھاسی پہ سب ہم ان کو پاکیزہ زندگی دس دنیا میں عطا فرمائیں گے اور پاکیزہ زندگی اطمینان قلب کی زندگی کو کہتے ہیں اور ہمارا کے آخرت تو یقیناً اور ہمارا کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو پہلے اللہ کی پناہ میں اور شیطان موجود کے اثرات سے بچنے کے لیے فرمایا کہ شیطان کی اثرات جو ہیں وہ ایمان والے اور اللہ کے دوست کرنے والوں پہ نہیں ہوتے شیطان کے اثرات ان پر ہوتے ہیں جو شیطان کو دوست بنانے والے ہیں سفر نمبر تین سو اٹھاسی تو یہ رقو نمبر چودہ ہے ویزا بدلنا ویزا بدلنا آئے تم مکان آیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت سے متوجہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا اور یہ قرآن مجید حضرت علیہ السلام لے کر آئے جو قرآن مجید ایمان والوں کے دل کی مضبوطی کا ذریعہ ہے ان کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا بنا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کسی اجمی غلام سے سیکھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں فرمایا کہ اجمی یہ فرمایا کہ کتنی خلاف یا بات ہے کہ اجمی سے سیکھتے ہیں عربی کلام یہ حضرت خود عربی ہیں لیکن عربی ہونے کے باوجود اتنا کثیر و غریب کلام اجمی کیسے بیان کر سکتا ہے تو ہمارا کہ یہ محسد اور جہاد کی بات ہے اور سہمت تین سو نواسی پہ اللہ رہے نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ وہ آدمی جو ایمان پہ پختہ ہو اور اگر مجبور کرنے پر وہ کفر کا اظہار کر بیٹھے مگر دل اس کا ایمان پر پختہ ہو تو میں اس پر گرفت نہیں ہوگی یہ آیت نازل ہوئی ہے واقعہ اولین ایمان لانے والوں میں حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ہے جو غریب لوگ تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور ان کی زوجہ محترمہ ان کا نام سمیہ رضی اللہ عنہ ہے یہ ایمان لائے اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایمان لائے ابو نے اس کے وفقا نے بہت و تشدد کیا کہ یہ ایمان پہ استقامت کی حالت میں رہے کہ ان تینوں کو پکڑا پکڑ کے حضور حرم سے باہر لائے حضور حرم سے باہر لائے تو حضرت عثمیہ عنہ سے کہا کہ تم ایمان چھوڑ دو نبی علیہ السلام جو ایمان لائے ہو اس پہ تم واپس پلٹا ہو اپنے کپڑیا اپیلے پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا انہوں نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو اس انداز سے اٹھایا ان کے ایک ایک اونٹ کے ساتھ دوسری دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی اور ابو جہل نے ان کے گاہ سے زور سے نیزہ مارا اور ان کی شہادت کی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا تو انہوں نے بھی مسلمان سے واپس کفر کی طرف آنے سے انکار کر دیا تو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی اور ان اونٹوں کو دو سفوں میں دوڑا دیا جس میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اپنے والدہ کو اور اپنے والد کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا نوجوان تھے تو جب ان کو انہوں نے یہ حالت دیکھی تو ان سے کہا گیا کہ تم بتا کہ تو کیا کرتا ہے اب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ جو تم کہتی ہو میں وہی کرتا ہوں تو کہا کہ تو اپنے عقیدے پہ واپس آ جا ان کو واپس آ گیا تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد ان کے لیے قلیل تھی ایک ایک آدمی ظاہر قیمت تھا تو یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ایمان کے ہٹ جانے کی خبر مکہ مکرمہ میں پھیل گئی نبی علیہ السلام اس پر دار ارکم میں ہوتے تھے یہ کوئی صفا کے پاس ایک مقامی حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا جگہ تھی حضرت یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اسی مقام پہ حضرت حمد رضی اللہ عنہ کو ایمان لائے اسی مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان لائے تو یہ دار میں حضرت موجود تھے کسی نے آپ کے اطلاع تھی کہ حضرت عمار تو چھوڑ گیا دین اسلام کو نبی علیہ صاحب السلام کو اپنے صحابہ کرام رضم کتنا اعتماد تھا حضرت نے فرمایا کہ عمار دین اسلام سے منحص نہیں ہو سکتا اس کی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ایمان ہی ایمان بھرا ہوا ہے کچھ دیر کے بعد حضرت عمار رضی اللہ کو روتے ہوئے حاضر ہوئے کہ حضرت یہ واقعہ ہو گیا والدین شہید ہو گئے اس کی اصلیت کو برداشت نہیں کر سکا مجبور ہو گیا حضرت نے سوال فرمایا جب تم زبان سے کفر کی تائید کر رہے تھے تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی کہا کہ دل تو الحمدللہ ایمان پر مطمئن تھا تو اجازت ہے اگر ایسی آزمائش آ جائے تو اپنے آپ کو کافی ظاہر کر سکتے ہو نبی علیہ السلام کو یہ فرمانا تھا اللہ نے فرما یہاں ایک مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو کافر ظاہر کرے اس حال میں اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کی اجازت ہے مگر یہ عظیمت نہیں رخصت ہے ایک ہے رخصت ایک ہے عظیمت یہ رخصت ہے اور اس کے مقابلے میں عظیمت کیا ہے اور عظیمت کے آثار کیا ظاہر ہوئے عظیمت کے جو زید زید ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا اور کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں کہا کہ یقیناً گواہی دیتا ہوں کہا کہ تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ یہ یعنی اپنا نام کہ میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ میرے کان بہرے ہو جائیں اس بات کے سننے سے تصدیق کرنا اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہیں اذیت ناک سزا دوں ناکا میں تیار نہیں اس نے حضرت کا ایک ایک کاٹ کاٹ کر حضرت کو شہید کیا ہے خبر پہنچی اور دعائیں کی جا سکتی اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ یہ لشکر کی قیادت فرما رہے تھے اور عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اس میں یہ گرفتار ہو گئے یہ بھی ان کے ساتھی بھی گرفتار ہوئے تو بادشاہ نے ان سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو تو وہاں الفاظ ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر میں تمہیں دربار میں تم بڑے بات صلاحیت ہو میں اپنے دربار میں اونچا عہدہ بھی دوں گا اور اپنی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا تو عبداللہ بن مظافر علی اللہ نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ تم یہ اپنی سرسد نہیں تو دنیا جہاں کی ساری کی ساری نعمتیں میرے حوالے کر دے اور یہ کہے کہ ایک آنکھ چھپکنے کے برابر نبی السلام کے دین کو چھوڑ دوں تو اس کے لیے بھی تیار نہیں اس نے کہا اگر تم تیار نہیں تو دیکھ ابھی میں تیار کرتا ہوں سامنے ان کو کھڑا کیا اور تیر اندازوں کو بلایا ان کو سکھلا کیا کہ اس پہ تیر اندازی کی جائے لیکن کوئی تیر اس کو نہ لگے دائیں بائیں تیر جو ہیں وہ لگتے رہیں تاکہ اس کی کیفیت کہ پھر کیسے اطمینان کی کیفیت ہے موت کا کوئی خوف نہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ کڑھا لایا جائے اور آگ روشن کی گئے اور کڑھا کو آگ پہ رکھا گیا اس پہ تیل ڈالا گیا اور کہا گیا کہ اس کو اٹھا کے اس کڑھا میں ڈال دیا گیا جب اس کو اٹھا کے کڑھا میں ڈالنے لگے جب وہ قریب گئے تو وہ رونے لگے تو بادشاہ خوش ہو گیا کہ چلو کام بن گیا قریب بلایا کہا کہ میں کہتے نہیں تھا کہ موت کی چیز ہے تو لہٰذا پہلے ہی سنبھل جاؤ تو لہٰذا تو مجھ سے پوچھ تو صحیح میں رویا کیوں ہوں کابل اس لیے کہ موت تھی اور اس موت سے بچنے کے لیے روئے ہو کہا کہ نہیں اللہ نے میں تو اس لیے رویا ہوں کہ آج موقع ملا تھا جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا صرف ایک ہی جان ہے کاش کے ہزاروں جانیں ہوتی تو آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتا اور اللہ کے ہم جاؤں واقعی نبی علیہ واقی و اسلام کی صحبت جتنے عصمت والے ہیں آزاد کیا کہا کہ ایک شرط ماتھے کو بہت دو کہ تم جیسا برکت والا آدمی اس کا بہت بھی برکت والا اور میں کہ ہاں میں بوسا دوں گا ایک شرط کے ساتھ وہ کیا کہ جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو رہا کر حکم دیا سب مسلمان قیدی رہا ہوئے عمر اللہ بطور خلافت خبر حاصل تک پہنچی حضرت حضرات صاحب کرام رضا کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تو کہ جب یہ آئے گا سب سے پہلے میں اس کا ماتھا چوموں گا پھر تم سب اس کا ماتھا چومنا گا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جو مسلمانوں کی آزادی کا ذریعہ بن کر آ رہا ہے تو جہاں اس کی ہے وجہ سے اثرات بھی مرتب ہوئے تو یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر اجازت دی کہ یہ رخصت ہے لیکن میں یہاں ایک اب اثر رہا تھا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کفر کی آٹھ صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں ایک صورت ہے کفر مفاد کفر مفاد یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے یا دنیاوی مال کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی بظاہر اپنے آپ کو کافر کہہ لے اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو کیا وہ ایمان والا رہے گا نہیں وہ کافر ہو جائے گا ہاں جان بچانے کے لیے اجازت ہے کہ اپنے آپ کو کافر ظہر کر سکتا ہے گفار میں پھنس گیا اور وہاں انہوں نے کہا کہ تو کہہ کہ میں کافر ہوں یعنی اپنے مذہب میں تو کیا میں یہودی ہوں تو کیا میں عیسائی ہوں تو کیا میں قادیانی ہوں تو کیا میں شیعہ ہوں تو وہاں مجبور ہو کے اگر کہہ دیتا ہے اور دل مطمئن ہے ایمان پر تو اس کی رخصت ہے اجازت ہے اور جو اگر یہاں بھی نہ کہیں اس کے لیے عظیمت ہے اور اس کا بہت بڑا عظیم ہے لیکن اگر کوئی مفاد کے لیے کہ تیرا مال ہے یہ ہم لوٹ رہے ہیں تو کہہ دے کہ میں شیعہ ہوں مال تجھے دے دیں گے دل مطمئن ہے زبان سے اگر کہہ دیتا ہے کہ میں شیعہ ہوں قادیانی ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں مفاد کے لیے تو کافر ہو جائے گا کیوں اس لیے یہ ہنسانی بچے جا رہی ہے یا مال بچایا جا رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں یہ امریکہ کا ویزا لگوانے ہیں ان کی شرط ہے مثال کے طور پہ تو شرط نہیں ہے شرط ہے مثال کے طور پہ عیسائی ہے تو اس کو جانے دیں گے دوستوں کو نہیں جانے وہ دیکھنا چاہے امریکہ کو لیکن یہ ہے کہ ہم کافی تھوڑی اور اپنی عقیدے پہ ایمان پہ پہنچتے ہیں فارم بھی تو فور کرنا ہے اس پہ پہ لکھنا ہی ہے عیسائی اس عیسائی لکھ دیا لکھتے ہی یہ ایمان سے نکل ایران جانے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دیا ایمان سے کیا ہاں اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیا ہے اس مقصد کے لیے وہاں جا کے کچھ ان کے کرتوت وغیرہ معلوم کرنے ہیں تو مذہبی چیزیں جو میں چھپائی ہوئی ہیں اگر اس مقصد کے لیے کسی دینی مقصد کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن اگر مفاد کے لیے وہ اپنے آپ کو کافر ظاہر کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا اور اس کو وقت مفاد کہتے ہیں اللہ تبار وطالع میں سماپ بولو کہ دنیا کی محبت کے اندر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخر کے لحاظ سے نقصان میں ہے اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں اور ان کو ہدایت میں فرما دیتے ہیں سفر نمبر تین سو نبے تین سو نواسی کے آخر تین سو نبے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں فرمایا کہ آپ پر رب ان کے لیے بہت بخشنے والا نہایت حیثم والا ہے صبح تین سو نوے پہ یہ روپئے نمبر پندرہ ہے جو عمر تعطیب الجاج جو اللہ اور میں آپ قیامت کے لیے ان دیے ہوگی کہ ہر شخص کو اس کے آماد کی پوری پوری زیادہ دی جائے گی اور پھر میں گلّہ ملا احسان کو لے جاتا ہے لوگوں کو آخرت کے معاملات سے آگاہ فرمانے اور فرمایا کہ اللہ نے انسان کو رزق بھی عطا فرمایا حلال اور حرام سے بھی آگاہ فرمایا اور سوا تین سو اکانوے پہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی مرضی سے حرام اور حلال کے فیصلے مت کرو اور اللہ کے حرام اور حلال ہوئے رضی کو قبول فرما کرو پھر اللہ نے سوا تین سو اکانوے کے لوگوں آخر میں یہ بات اگر کوئی نادانی کی وجہ سے کر بیٹھے اور پھر اللہ سے رجوع کر لے توبہ کر لے اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے سفر تین سو اکانوے کے آخر تین سو بانوے پہ رکو نمبر سولہ ہے ابراہیم مکان امت المپانی تھا کہ حضرت ابراہی والا نے کے فرض واحد تھے اللہ کی اطاعت میں ایک جماعت سے بھی زیادہ پختہ تھے فرمایا وہ اللہ کی نعمتوں کا شروع کرنے والے تھے اور اللہ کے پسندیدہ تھے اللہ نے دنیا میں بھی ان کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور آخر میں بھی وہ نعمتوں میں سرفرازی رکھنے والے ہیں تین سو بانوے سے اللہ تبارک بارکا تعالیٰ دین کی دعوت کا اصول بیان فرمایا کہ بنا کے حکمت کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یا دین کی دعوت دی گئے اگر کسی سے نوگر میں شیعہ تو اس میں بھی آسن آپ کیا جائے اور فرمایا کہ اگر کسی سے انتقام لینا ہو تو اتنا انتقام لیا جائے جس نے اس نے اذیت پہنچائی ہے اور اگر صبر کیا جائے تو یقین اللہ تبارک تعالیٰ اس کا عزیز دے گا خدا کہ اللہ کی معیت اور اللہ کی مثبت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نیتی کرنے والے سفر مت تین سو چھیانوے پہ یسو بنی اسرائیل ہے اور اس کا پہلا رقو ہے سبحان اللہ اسراب افتی کی لئی رنگ المسل حرام المسل افتا اس سے اللہ تبار بتا رہا ہے معراج کا واقعہ بیان کروایا یہ معراج کا واقعہ نبوت نبوت کے دسویں سال ہجرت سے تقریباً تین سال پہلے کا واقع ہے گیارہواں سال غالباً بنتے ہے دس سال پورے ہو گئے تھے تو گیارہواں سال نبی علیہ السلط وسلام کی زور محترمہ حضرت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا یہ نبی علیہ السلط وسلام سے انتہائی محبت کا معاملہ کرتی تھی حضرت جب باہر تبلیغ کر کے واپس گھر سے شراتے تھے لوگوں کا تنز و استحضا نبی علیہ السلام کے دل کے دکھانے کا ذریعہ بنتا تھا لہٰذا جب بھائی تشریف لاتے تھے اللہ استقبال فرما کی مسکرا کے نبی السلام کی ساری تکلیف دور ہو جاتی تھی تو نبی علیہ السلام کی انتہائی معامن دین کے سلسلے میں اسی طرح ابو طالب نے اسلام کے چھت تھے ایمان تو نہیں لائے لیکن نبی پاک ان کے معاون اور ان کے محافظ بنے رہے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا خدیہ کا انتقال ہو گیا اور یہ انتقال رمضان جی کے مہینے میں ہوا تین دن کا فرق ہے آگے پیچھے انتقال ہوا تو اس کے بعد نبی ارحاد اسلام مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ یہ مکہ مکرمہ والے تو مانتے نہیں ہیں طائف کے لوگ شاید مان لیں اور وہاں تشریف لے گئے تو طائف والوں نے السلام سے جو سلوک کیا کہ لڑکے پیچھے لگا دیے تاکہ حضرت پہ تمباری کریں نبی علیہ والسلام کے ساتھ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ حضرت کے آزاد کردہ غلام تھے یہ حضرت کے ساتھ تھے اور یہاں تک کہ حضرت کے جس طرح سے خون نکلا کہ نبی علیہ السلام بند جوتی استعمال نہیں کرواتے تھے منہ بھی تو پھر کھلی جوتی ہوتی تھی لیکن اتنا خون نکلا کہ کھلی جوتی کے اندر بھی خون جم گیا نبی علیہ السلام السلام ان کے ہی لقاحت کے عالم میں تشریف فرما ہو گئے تو وہ ظالم آتے حضرت کے بازو سے پکڑ کے حضرت کو کھڑا کر دیتے تھے اسی کیفیت میں نبی علیہ السلام اپنی قوم قریش کے بعض لوگوں کے ایک میں تشریف لے گئے اس شہبہ یہ سے مکہ مکرمہ کے ان کا باپ تھا تو تشریف لے گئے تو انہوں نے سامنے حضرت کو دیکھا وہاں پہ آیا ہوا تو بہرحال قومی ہمدردی کی وجہ سے انہوں نے اپنے غلام جس کا نام ابداس ہے اس کو امبور کیے کہ یہ لے جا کے ان کے سامنے رکھو تو ازاد آیا تو اس نے آ کے جب ابو رکھے تو اس سے پہلے نبی جب یہ باپ میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد حضرت نے وہاں جو دعائیں دعا فرمائی ہے وہ انتہائی طرز انگیز دعا ہے کہ اے اللہ کہ تم میری شہادت کو جانتا ہے اے اللہ مجھے ان کے حوالے مت اور اے اللہ جب تم مجھ سے راضی ہے اس تکلیف پر تو مجھے یہ تکلیف تکلیف نہیں میں یہ راحت ہے اور حضرت نے اس انداز سے جو ہے وہ دعا فرمائی حضرت جبرائے تشریف لایا ان کے ساتھ جو تھے ملک پوری کی بار پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تھے تو کہ حضرت یہ پہاڑوں کے فرشتہ آیا ہے اور آپ کے حکم کی یہ تعمیر کرے گا آپ ان کو حکم دیں کہ تم کیا کر سکتے ہو مجھے حکم دیں کہ یہ دو پہاڑیاں طائف والی مکہ مکرمہ والی ان کو میں ملا دوں گی جتنے آپ کے مخالفین ہیں یہ اس کر رہ جائے حضرت نے بولا کہ نہیں یہ نادان لوگ ہیں انہوں نے مجھے پہچانا نہیں یہ آج نہیں تو کل پہچانیں گے اگر یہ نہیں پہچانیں گے تو میں مایوس نہیں ہوں ان کی اولاد لائے گی نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ اسی طائف کے محمد بن قاسم جو تعبیر تھے ان کی اولاد میں سے تھے ابھی نسل امام قاسم رحمت اللہ یہاں تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنے نبی علیہ السلاط والسلام کی خدمت میں انہوں نے انگور بھیج دیے تو استاد جو غلام تھا وہ انگور لایا اس نے آگے آگے رکھے نبی اسلام نے انگور توڑا انگور توڑ کے اپنے منہ میں رکھا منہ میں رکھنے سے پہلے حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھا اب وہ اداس حیران کہ حضرت نے یہ کیا کیا کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں میں نے تو یہ کام کرتے ہو کسی کو نہیں دیکھا یہ کلمات پڑھتے ہو کسی کو نہیں دیکھا حضرت میں تو کہاں کا رہنے والا ہے اس نے کہا موسل کا فرمایا تو مورسل جہاں ہمارے بھائی حضرت علیہ السلام تھے آپ ان کو کیسے جانتے ہیں فرمایا کے وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو اس نے فوراً نبی علیہ السلام کا سر مبارک چن لیا ہاتھ مبارک چون لیا اب یہ مالک سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بلایا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پتا یہ جادوگر ہے کتوں کو اس نے گیا اپنے جادو کے پریت میں گرفتار کیا وہ بھی پھنستا نظر آ رہا ہے کہا کہ مالک نہیں اس وقت روئے زمین پہ اس سے زیادہ سچا اور مقدس انسان کوئی نہیں جی اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت ہے نوازا ہے اے غلام کو اور یہی اتبا شہبہ یہ مخالف رہے غزہ قدر میں مقابلے میں آئے اور یہی اداس غلام اپنی مالکوں کو روکتا رہا کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بچ جاؤ مقابلے میں گئے مارے گئے اور قبر کی حالت میں ہلاک ہوئے اور یہ اداس رضی اللہ کو اللہ نے کو ایمان کی دولت سے سردار فرمایا نبی علیہ السلام جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے حضرت کی ابدیت کی انتہا ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں جب اسلام نے اپنی ابدیت کی انتہا فرما دی تو ہم نے بھی ان پر اپنی رحمت کی انتہا فرما دی اور ان کو میرا سفر کے لیے نبی علیہ اسلام اس سفر سے بات کو حضرت قیام فرما کے حانی رضی اللہ عنہ الحا یہ حضرت خاندانی مکان مکان ہے نبی اسلام کو جو اپنا مکان تھا جس میں حضرت کی رہائش تھی یہ خرید خلیم ضلع کا مکان تھا یا کچھ پاسوے پر تھا تو حضرت رات کو تشریف لاتے تھے مسجد حرام میں اور یہاں ادا فرماتے تھے تو جب تھکاوٹ محسوس فرماتے تھے تو اسی اپنے خاندانی مکان میں جہاں حانی رضی اللہ عنہ کی چچا کی لڑکی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشیرہ تو اس مکان میں حضرت آ کے آرام فرما دے تو رات سمجھے جس نے آرام فرما کے اس نے چھت پھٹی جبرائیل علیہ السلام نکائی علیہ السلام تشریف لائے نبی علیہ السلام سے سلام اٹھایا اٹھا کے حضرت کو حرم پاک میں لے گئے نے مجھ سے نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ وہاں میرے چتزاد بھائی سوئے ہوئے تھے میں بھی ان کے درمیان جا کے سو گیا پھر جو اسلام مجھے وہاں سے اٹھایا اٹھا کے آگے زمین پہ لائے میرا سینہ چاک کیا اور کوئی چیز ان کے پاس ایک تشت میں تھی وہ میرا دل نکالا داخل میں سے ہوا پھر اندر رکھا پھر جو تشت میں کوئی چیز لائی تھے سنہری چیز تھی اس کو اندر داخل کیا یہ نبی علیہ سات اسلام کا سینہ ہوا کیا ہوا ہے اور یہ چار بار کیا ہوا ہے پہلی بار اس وقت نبی نبی سات اسلام چار سال کے تھے اور حلیمہ ساتویں کے پاس تھے اس وقت ہوا ہے اور اس کہ یہ عمر ہے چار سال کی یہ ذرا کھیل کود کی عمر ہے تو اللہ کا و تعالیٰ نے یہ تین چار فرما کے رغبت کا رخ بدل دیا اور اس کے بعد دوبارہ حضرت کا جو سینا مبارک چاپ ہوا ہے وہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں ہوا ہے تو یہ بھی کھیل کود کا دور ہے کہ پڑھائی سے انسان دوسرا رخ اختیار کرتا ہے تو نبی احساس میں سینا مبارک چاپ ہوا تاکہ آپ کا رجحان جو ہے وہ بدل جائے اس بار تیسری بار جو حضرت کا قلعہ ہوا ہے احساس ہوا یہ پہلی بندی کے موقع اور چوتھی بات جو یہ کہنا چاہتا ہوا ہے یہ معراج کے موقع ہوا ہے تاکہ نبی علیہ السلاط والسلام آگے کے مشاہدات کو آسانی کے ساتھ فرما سکے فرمایا جب یہاں سے سفر شروع ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی یہ سواری گڑھے سے کجرے جسامت میں ان کی جانور تھا اور خچر سے کجرے پس تھا اور اس کو براب کہا گیا ہے یہ لفظ برف سے نکلا ہے اور برف جو ہے یہ بجلی کو کہتے ہیں کہ چمک بھی ہے تیزی بھی ہے تو یہ جانور وہ تھا کہ جس میں چمک بھی تھی انتہائی سفید تھا اور تیزی اتنی تھی فرمایا کہ ایک قدم یہاں ہوتا تھا اور دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں پر نگاہ جاتی اب حضرت اس سے سوال ہو گئے جب اسلام حضرت کے رفیق ہوئے تو آگے چلے تو جب اسلام نے فرمایا کہ حضرت اترے نماز پڑھیں نبی علیہ الحصاط اسلام اترے اور حضرت نے دو رقط نماز ادا کی سوال نہیں فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے یہ کون سی جگہ اگر حضرت پوچھتے معلومات کے لیے پوچھتے یہ کون سی جگہ ہے تو بظاہر یہ تاثر ہو سکتا تھا کہ حضرت نے جو تحقیق کی ہے کہ یہ حکم جو دیا جا رہا ہے اس کی علت کیا ہے تجزیہ کر رہے ہیں اور پھر نماز پڑھی تو یہ تعلیم کی امت کو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے نبی اسلام کا حکم آ جائے تو وہاں پوچھنا نہیں ایسا سوال نہیں کرنا جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ اپنی تجزیہ کرنا چاہ رہا ہے عقل کا استعمال ہوگا تعمیر حکم کے لیے نہ کہ عقل کا استعمال ہوگا حکم معلوم کرنے کے لیے اگر یہ روزے کا فائدہ تو بچ رہے ہیں یہ کیا ہے ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر ایک عمارت کے گیس کھڑے ہیں گھوم رہے ہیں اب یہ تعمیر حکم ہے کہ فائدہ کیا ہے فائدہ کیا نہیں اس سے ہمیں سروکار نہیں یہ تعمیر حکم صاحب اسلام نے نماز ادا کی نے فرمایا کہ آپ کتنی نماز پڑھیں فرمایا حضرت اتنے نماز پڑھیں روی السلام اتنے دو رقط نماز ادا کی جو ایسا نے خود فرمایا تھا جب معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے فرمائی کہ معلوم فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں فضرت سما کے تشریف لائیں گے حضرت نے جس جگہ نماز پڑھی اس جگہ بعد میں مسجد نبی ہوئی نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے پھر حضرت فلم نے نماز پڑھیں نماز پڑھی اسی طریقے سے دو رقط حضرت نے کہا فرمایا پھر خود ہی انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوران کی گئی کئی چیزیں واقع ہوا فرمایا حضرت یہ وہ جگہ ہے جو شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے کئی چیزیں فرمایا حضرت یہ وہ جگہ ہے جس کو بیت کہتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کے بعد نبی علیہ السلام السلام جو ہے وہ تشریف لائے بیت المسد کے اندر اور حضرت نے چاہا کہ اس سواری کو میں پانچ ہوں لیکن حضرت سواری نے چاہتے تھے کوئی جگہ مناسب نظر نہ آئی اسلام نے ایک چٹان میں سوراخ فرمایا اپنی انگلی سے ربی اسلام نے وہاں امکرام کو باندھا ہے یہاں دو تین باتیں تو ہی بچوں طرف پہلی بات جو قابل ہوئی یہ بات میں نے عرض کی کہ اللہ کا حکم ہو کا حکم ہو تو اس کے سوال میں کیوں کہ حکم کیا ہے اور اس کی تعمیر کیسے حکم کیا ہے اس کی تعمیل کیسے کرنی بس یہ ہے بتا ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا دوسرا مسئلہ کہ اسلام نے نہیں فرمایا کہ حضرت آپ دو رقص پڑھیں انہوں نے کہا نماز پڑھیں لہٰذا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نماز پڑھنا شروع کرتے نماز پڑھتے جاتے اسلام خود کہتے حضرت عباس پر اب چڑھے نہیں آپ نے نماز پڑھیں انہوں نے کہا اور آپ نے صرف دو رقص ادا کی اور تیار ہو گئے کیوں اس لیے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے تھے اس کے راستے میں رکنا طبیعت کو گوارا نہیں تھا مختصر عمل کیا تاکہ رکنے کا عمل زیادہ نہ ہو اور حضرت چل پڑے اب جب اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو دوسرا مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ دو رقط سے مختصر عمل ہو نہیں سکتا اگر دو رقط سے مختصر عمل ہو سکتا تو آپ دو رقط سے مختصر عمل کرتے ہیں اگر ایک رقط کی نماز ہو سکتی تو نبی علیہ السلام ایک رقط ادا کرتے لہٰذا آپ نے ایک رقط ادا نہیں فرمائی دو رقط ادا فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ ایک رقط کی نماز نماز نہیں کیا ذکر کے نام لے کے چولہا پڑی ایک مسئلہ یہ ہے جس کو سمجھنا تیسری بات یہ کہ یہ جو مقامات مقدس مقامات ہیں ان پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نہ کہ یادگار قائم کرنے کا حکم دیا تو ایسے مقامات ہوں ان پہ یادگاریں قائم نہیں کی جائیں گی بلکہ نماز پڑھی جائے گی اور نماز جب پڑھی جائے گی تو اللہ سے تعلق قائم کیا جائے گا اور یہ آپ دیکھیں کہ جتنی مساجد ہے مزارات کے ساتھ ٹوپور نے اس کا آغاز کیا اور اس کی بنیاد یہی ہے تو یہ بات بطرتی ہے کہ صاحب مزاج جو ہے یہ نہیں صاحب مزاج جو ہے یہ ساجد اور عابد ہے یہ اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے اور اس کو جو ذرائع کا مقام ملا ہے وہ اللہ کی عبادت کو لیے ملا ہے روا مشکل کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے اس لیے مساجد کا اہتمام ساتھ کیا گیا نبی علیہ السلام جب بیت القدس میں تشریف لائے تو حضرت نے برا کو باندھنا چاہا تو کیا یہ برا یہ سواری بھاگ نبی علیہ نبیٰۃ السلام نے آ کے دو رقط نماز ادا کی ہے یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت امامت فرمائی یہ واقعہ واپسی کا ہے عام طور پہ مشہور ہے کہ جاتے ہوئے نہیں جاتے ہوئے حضرت نے دو رقط یہاں ادا فرمایا تحیت تحریک مسجد کے سید مسجد کا ادا فرمایا اور پھر حضرت کو اوپر کا سفر شروع سبشوری تو کیا یہ سواری بھاگ جاتی نبی علیہ السلاط السلام کھڑے ہوئے ہیں تیزی کے ساتھ ایک اونٹ آ رہا ہے آواز نکالتے ہوئے حضرات صحابہ کرام ہم پریشان ہو گئے کہ بھاگے کہیں یہ نبی اسلام کو نقصان نہ پہنچا تو فرمایا کہ ہٹ جاؤ اس کو کچھ نہ کہو یہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ آیا اس نے آ کے سر جھکایا سر جھکانے اور اس کے مالک کو بلا مالک کو بلایا جا کرنا یہ تیری شکایت کر رہا ہے تو کام زیادہ لیتا ہے خوراک کم دیتا ہے آئندہ ایسا نہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے تو وہ جان کے اونٹ میں بھی پہچانا نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک عمر سات سال کی تھی سات سال عبد المطلب جو ان کے دادا تھے ان کی کفالت میں تھی نبوت کا اعلان تو چالیس سال کی عمر میں ہوا نبی علیہ السلام کھیلتے ہوئے گھاٹ کے باہر تشریف لائے کافی دیر ہو گئی واپس تشریف نہیں لائے عبد المطلب پریشان ہو کر ان کی تلاش میں باہر آئے نبی اسلام کو دیکھا جس تک عبد المطلب حرب پاک میں آ کر بیٹھتے تھے اور نبی السلام بھی حضرت کے ساتھ تعلیم پر بیٹھتے تھے تو وہاں آ کے دیکھا پورے حرم پاک کو دیکھا لیکن نبی علیہ السلام نے کرائے پریشانی کی حالت میں مسجد حرام کے مرکزی دروازے پر کھڑے تھے دیکھا کہ سامنے ابو جہل آ رہا ہے جو پر سوار ہے اور نبی علیہ السلام اس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ قریب آیا تو ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو اتار کے عبد المصرف مطلب کے حوالے کیا کہا حضرت یہ آپ کے لاٹ پیاز کی وجہ سے نتیجہ ہے کہ یہ آپ کا پودا اس وقت ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے معلوم نہیں بڑا ہو کہ ہمارے لیے کیا مسئلہ بنے گا تو اگر مقرر نے کہا کہ یہ تو معصوم بچہ سات سال کا پھر کیا اس نے تقریب پہنچائی کہ پھر یہ شکوا ہو رہا ہے کہا کہ تقریب تو بڑی نہیں پہنچائی لیکن آسان مجھے ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ میں سفر سے آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ پہاڑیوں میں پھر رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بُرے ہوئے ہیں تو میں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ضابطے کے لحاظ سے اٹھا کے میں نے اپنے پیچھے بٹھایا اور اس کے بعد جو میں نے اونٹ کو کھڑا کیا جب میرا اونٹ وہ ہے نے آج تک جتنی نہیں کی لیکن میں اس کو کھڑا کرتا رہا یہ کھڑا نہیں ہوا میں نے اس کو بہت پیٹا لیکن اونٹ کھڑا نہیں ہوا یہ بیٹھا ہی رہا دل میں خیال آیا میں نے حضرت کو پیچھے سے بٹھایا اونٹ کھڑا ہو کے پہچانا تو نبی علیہ السلام کو ابو جاہد کے اونٹ نے بھی پہچانا اور نہیں پہچانا تو کسی بھی انسان نے نہیں پہچانا تو میں یہ کر رہا تھا کہ ابو جاہد کے اونٹ میرے حضرت کو پہچانا تو کیا یہ برات یہ سواری جو نبی علیہ السلام کے لیے لائی گئی تھی تو کیا یہ سواری حضرت کو چھوڑ کے بھاگ جاتی نبی السلام نے کیوں باندھا نبی علیہ السلام نے اس کو باندھا امت کو توقل کا مقوم سمجھایا ہے کہ توکل اسباب چھوڑنے کا نام نہیں اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپورٹ کرنے کا نام ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ملاقات کی آگے وہ دور دراز سے تشریف لائے کہ حضرت ہمیں کس چیز پر آئے وہ دراز حضرت اونٹ پر آیا اگر میں وہ اونٹ کہاں تو میں اللہ کے توقع پہ چھوڑ دیا اور میں کس پر اللہ کا توقع نہیں چاہتی پہلے جاؤ اس کی ٹانگ مان دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو حضرت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں دکان کھولی آدمی کوئی نہیں جوتی اٹھا کے رکھی مسجد میں نہیں جوتی باہر جو جی میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ میری جوتی کی عبادت کرے گا اب جب باہر نکلے جوتی تو گئی اب نماز کی ہے یا ہمارے یہاں ایک ساتھ ایک سال تشریف لائے یا قریب کے تو ختم کی رات تشریف لائے جب تشریف لائے تو جوتی گئی اب ان سے ہمارے ساتھی بشیر صاحب ہیں وہ ملے کہ بھائی دوسری بات درس میں نہیں آیا اس نے کہا کیا درس میں آیا اور جوتی لے کر آیا تھا جوتی کسی نے اٹھا دی ویسے درس میں جانے کا فائدہ اس کا جہاں جوتی کا محفوظ رہے اور اس کے بعد وہ آج تک دوبارہ درس میں دکھی نہیں رہی نبی علیہ السلام اسلام نے توقل کا مفہوم سمجھا دیا کہ اپنی طرف سے انتظام فرمائیں تالا لگائیں پھر نتیجہ اللہ کہ تالے پہ اعتماد نہیں کہ تالے کو ٹوٹ بھی سکتے تو یہ اعتماد جو ہے وہ اللہ پہ کہ اللہ کے بارے میں تعالیٰ حفاظت کرنا ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت اور تبلیغی جماعت والے یہ جملہ بار بار کہیں کہ اپنی چیز کی حفاظت کریں خود کو نقصان سے بچائیں اور دوسرے کا ایمان بچائیں جب آپ چیز کھلی چھوڑیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہوگا تو جو بھی دیکھے گا اور اس چیز کو لینے کی کوشش کرے گا تو دوسروں کا ایمان بچائیں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں تو نبی علیہ اسلام نے توقل کا مفہوم چھپا دیا اس کے بعد حضرت اوپر آسمان کی طرف شیلیں گئے نبی علیہ اس سفر اور میں نبی علیہ اسلام کا یہ سفر جسمانی سفر ہے عالم میں بیداری کا سفر ہے اور اس بارے میں آج کئی سطنے ایسے ہیں جن کے نزدیک یہ سفر خاص کا سفر ہے اور بعض لوگوں نے بھی حضرت کا سفر روح کا سفر ہے تو اس کا یہ مختصر خلاصہ ہے کہ جو ان دلائل کی طرف جانا ممکن نہیں ہے تو کئی راتیں ایک ہی موضوع منصوبے چلتی رہیں گی رات میں کئی راتیں یہ سے گزر جائیں گی تو یہ مستقل ایسے فتنے ہیں کہ جو اس بارے میں اعتراضات کرتے ہیں اس کے ممکن ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سفر نبی اسلام کے جسمانی سفر ہے اور نبی پاک علیہ وسلم نے عالم بیداری میں فرمایا ہے قرآن مجید کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ سبحان جی فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو نبی علیہ الفاق اسلام کو لے گئے تو لہٰذا فرمایا کہ اللہ تبار و تعالیٰ عادی سے بے بسی سے پاک ہے اس کے لیے لے جانا مشکل ہے وہی ذات نبی السلام کو لے گئی ہے اور اس نے حضرت کو سیر کرایا جب روی اسلام نے جو مشاہدات فرمائے یہ مشاہدات پینتالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کی پینتالیس کرام یہ مہینہ کون سا تھا میرے اور آپ کے نبی رجب کا تاریخ کون سی تھی ستائیس کی سال کون سا تھا نبوت کا گیارہواں سال لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ اختلاف مروی ہے مہینے کا اختلاف ہے پانچ مہینے بیان کیے گئے ہیں بعض کوئی مہینہ کہتا ہے بعض کوئی کہتے ہیں کچھ کچھ کہتے ہیں پانچ مہینوں کے بارے میں روایت ہے اور اسی طرح سے کل بارہ روایتیں ہیں سال کے بارے میں اور مہینوں کے بارے میں اس کو اختلاف ہے لیکن جو یہ مشاہدات ہیں ان میں اثرات نہیں اس سے کیا نتیجہ نکلا نتیجہ نکلا کہ صحابہ کرام جو ہم الجام منانے والے نہیں تھے وہ پیغام پر عمل کرنے والے تھے تو پیغام محفوظ رکھا الجام کو رہے محفوظ نہیں رکھا اگر یہ رجب کے مہینے میں میرا کا واقعہ ہو جائے تو کیا رمضان کے مہینے میں ہو جائے تو کیا اصل تو یہ ہے کہ جو چیز دکھائی گئی ہے جو اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ سفر کرایا نبی اسلام کو مشاہدات کے لیے تو حضرت نے جو مشاہدات بیان فرمایا وہ مشاہدات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت نصیحت پر مبنی ہیں اور ہمیں مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں مشاہدات کا ہم نے اپنی زندگی کو کیا تبدیل کرنا ہے حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ لیٹا ہوا ہے اس کا ہر ایک پتھر پر ہے دوسرا کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ لے کے ہوئے آدمی کے سر پہ زور سے پتھر مارتا ہے اس کا سر پچلا جاتا ہے پھر سر باہر ہو جاتے ہیں پھر وہ پتھر مارتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جب شاہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا کہ حضرت یہ وہ ہے جو نماز کی فکر نہیں رکھتا نماز نہیں پڑھتا نہیں نماز کی فکر نہیں رکھتا موقع ملا تو پڑھ لیا نہ ملا جو نہ پڑھا تو نماز کا منقط بھی نہیں نماز کو چھوڑنے والا بھی نہیں لیکن فکر نہیں رکھتا بے فکری کی حالت میں نماز پڑھتا یہ اس کی سزا ہے اور قیامت تک اس کی حالت میں نہیں حضرت نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم پر لباس نہیں جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا فرض ہے وہاں چیز ہے بندھے ہوئے ہیں اور وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں پوچھا کہ یہ کون ہے خدا حضرت یہ وہ لوگ ہیں جو زکات نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نہر ہے خون کی ایک آدمی اس کے بیچ میں کھڑا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے میں کوشش کرتے کرتے وہ اس کے کنارے پہ پہنچتا ہے اور کنارے پہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کو آپ پتھر ہیں وہ زور سے اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے یہ پھسل کے دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا پوچھا یہ کون ہے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا تعلق سود کے ساتھ ہے لینے والا دینے والا بتلانے والا معاملت کرنے والا رہنمائی کرنے والا گواہی دینے والا سب اس کے اندر شامل فرمایا ہمارے دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ کچھ لوگ ہیں وہ بیت بوتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ فصل ہو جاتی ہے پھر اس کو کاٹتے ہیں پھر ہو جاتی ہے پھر کاٹتے ہیں پھر ہو جاتی ہے حضرت پوچھا یہ کون ہے ہمیں حضرت یہ جہاد والے ہیں جن کا ادر کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا پھر ہمارے کچھ لوگ وہ ہیں جن کی باتیں کاٹی جا رہی ہیں جہنم کی میں یہ کون لوگ ہیں میں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے ہمارے ان میں کچھ لوگ تھے جن کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور ان کے اپنے سینے کو چھلنی کر رہے ہیں اگر نے پوچھا یہ کون ہیں سینے اور چہرے کو چھلنی کر رہے ہیں تو میں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں دوسروں پہ دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں اور ان کی عزت خواب میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں پھر حضرت نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے ہانڈیاں رکھی ہیں ایک ہانڈی ایسی ہے کہ جو اچھے کھانے کی ہے اور ایک ہانڈی وہ ہے جس سے بدبو اٹھ رہی ہے اور یہ جو صافن والی ہانڈی ہے وہ کھا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہے فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کاری کرتے ہیں یا حرام خوری کرتے ہیں لوگ ہیں کہ جن کو اس کے حالات اچھا نہیں لگتا اور جن کو جو صحیح طریقہ ہے وہ اچھا نہیں لگتا اور یہ باہر جو ہے وہ حرام کاری کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ ان کا انجام سر اسلام نے یہ مشاہدات ہونا ہے مشاہدات کے بعد حضرت کی ملاقات بات علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد نبی حضیر السلام اوپر تشریف لے گئے مقام سزا پہ حضرت ممتحا پہ پہنچے اور یہاں جو اسلام گروپ گئے فوائد حضرت مجھے اوپر جانے کی اجازت نہیں نبی اختلاط اسلام کے لیے یہاں سفر کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا پہلا مرحلہ مکہ مکرمہ سے بیت المقد تک یہ سفر حضرت سے براد سے کیا دوسرا مرحلہ نبی علیہ السلاط اسلام نے بیت المقد کے آسمان تک المنتہا تک یہ سفر حضرت نے ایک لفٹ کے ذریعے سے کیا تو عربی زبان میں لفٹ کو معراج کہتے ہیں تو اس لیے پورے سفر کو معراج اور یہاں سے نبی اسلام نے سورت ممتاز سے جو اوپر آج پہ سفر کیا ہے یہ ہنڈولے پہ کیا ہے یہ ایک ہنڈولا تھا جو اوپر سے یہ اترا ہے حضرت میں خوشی فرما ہوئے اور پھر اوپر پہنچے اللہ کے حضور جب پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سے پوچھا کہ کیا لائے ہو نبی علیہ صلاح السلام نے تین چیزیں پیش کی اتحیات و تجیبات کہ اللہ کہ میں اور میری امت قولی عبادت سے تیری کرے گی میں اور میری امت پھیلی عبادت سے تیری کرے گی میں اور میری امت مالی عبادت سے تیری کرے گی کہ نبی علیہ السلام نے یہ عہد فرمایا اور آج اس غیر گزرے دور کے اندر بھی اور ہمارے غیر گزرے حکمران بھی اگر کسی ملک سے معاہدہ کرتے ہیں تو قوم ان معاہدوں کو نبھاتی ہے نبی علیہ السلام جو ہمارے محسن اعظم حقیقی محسن انہوں نے اللہ کے حضور یہ عہد کیا اور آج قوم اس عہد کو نبھانے میں غفلت کے اندر پڑی ہوئی ہے قولی عبادت کے زبان سے پکارنا یا قولی عبادت آج ہم مدد کے لیے کن کن کو پکار رہے ہیں حاجت و مشکل کشا کن کو کہہ رہے ہیں روزے کسی مشکل کشا کے نام پہ رکھے جا رہے ہیں اور طواف اللہ کے گھر کے علاوہ دیگر مقامات کے طواف ہو رہے ہیں اور جھک رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور غیر اللہ کے آگے سجدہ ہو رہا ہے اور تجیبات میں مالی عبادات میں آج کسی اور کے نام بھی کر رہے ہیں مالی عبادت کو کہتے ہیں تو اگر ہم اپنے محاذہ کریں کہ دیکھیں کہ کیا نبی علیہ السلام کی صحت کو ہم پورا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تین نعمتیں تو کوئی عطا فرمائیں السلام علیکم کیا رحمۃ اللہ و برکاتہ کیا علیہ السلام آپ کے لیے سلامتی ہے آپ کے لیے رحمت ہے آپ کے لیے ہے یعنی آپ کی امت میں جو سلامتی چاہتا ہو جو اور رحمت چاہتا ہو وہ آپ کے وابستہ ہوگا اور آپ کے ذریعے سے اس کو نعمت ملیں گی اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کو تین طور پیس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ایک توفرہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کی امت میں وہ شخص جو شرک سے آلودہ نہیں ہوگا انجام کار میں اس کو جنت میں داخل کروں گا دوسری نعمت یہ عطا فرمائی کہ یہ پانچ وقت کی نماز یہ اللہ سوال وطالیہ نے پچاس نمازیں عطا فرمائی پہلے دو نمازیں پڑھ کی حالی کی نماز اور آخری کی نماز تو اللہ سوال وطالعہ نے معراج کے موقع پہ پچاس نمازیں فرض فرمائی کہ آپ کی امت کے لیے پچاس تیسری نعمت اللہ نے عطا باکراہ کی آخری دو آیتیں ہیں عامر رسول سے یہ دو آیتیں عطا فرمائی اور جن کے فلیہ کے بارے میں بات کر چکا ہوں جو رات کو یہ پڑھ کر سو جائے اور کل سے وقت سے پڑھے اللہ کے نزدیک پوری رات کو عبادت کرنے والوں میں شمار ہوگا اور نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ ہر امتی کو یہ دو آیتیں زبانی یاد ہوں حضرت کہ خود بھی یاد کرو بیویوں کو بھی یاد کرو بچوں کو بھی یاد کرو تو اللہ تبار نعمت عطا تو حضرت یہاں سے واپس تشریف لائے پہلے ساتویں آسمان سے حضرت بحم خان ملاقات کی انہوں نے پوچھا کہ کیا لے کر جا رہے ہو تو حضرت نے فرمایا نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ساتھ ایک پیغام بھی دیا فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام بھی دینا اور جب یہ سلام سنے تو ہر ایک نیت کر ابراہیم اسلام کے السلام کے جواب کا جواہی جواہی السلام اور ساتھ ایک پیغام بھی دینا کہ جنت کی زمین بڑی سب اگر وہاں بھی اپنے درخت بڑھانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ اللہ اکبر اس کا ذکر رکھنا اس کے بعد شرح آسمان میں تشریف لایا حضرت موسیٰ نے بھی علیہ السلام سے ملاقات کی حضرت ہمیں حضرت کیا لے کر جا رہے ہیں پچاس نماز تو موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سے بڑا مشکل مسئلہ ہے میری امت پہ تین نمازیں فرض تھیں اور میری امت ان تین فرض نمازوں کا فریضہ بھی پورا نہیں کر سکی کہ تین نمازیں نہیں وہ نہیں پڑھ سکی تو یہ آپ کی امت پچاس نماز کیا آپ اللہ کے ذریعے خاص کریں اللہ کے بعد بتا رہے ہیں تفریح فرما نبی علیہ السلام السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تفریح ان کے چہرے کو دیکھا کہ یہ آئینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سوال پسند نہیں تو جو اسلام کے چہرے پہ اس کے اثرات ہوں گے جب دیکھا تو وہاں آمادگی کے اثرات تو ویسا تو ہم واپس چھوٹے گئے جہاز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم فرمائی پینتالیس ہو گئے واپس تشریف لائے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نو بار حضرت تشریف لے گئے تو پینتالیس نمازیں چھوٹ گئیں باقی پانچ نمازیں رہ گئیں اب میرے اسلام تشریف لایا تو مجھ سے ایسا روایا کہ نہیں حضرت یہ پانچ نمازیں بھی جائے اب اصل نے جو اسلام کے چہرے پر دیکھا تو وہاں آواز کی نہیں تھی تو میں اگر ہم میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پانچ بھی ختم ہو جائیں گے تو باقی کیا رہے گا امت کے لیے تو یہ نماز دیں گے تو ایمان والے کے لیے معراج ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور ہمارے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بات نیک بن گئے تو کہ جب جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے اللہ جنت میں بھیجنے کے بجائے تھوڑا رقط نماز پڑھنے کی اجازت دے دے ہمارے لیے زیادہ اس میں لطف پر لذت ہے اور امیائی کرام علیہ السلام کی قبروں میں نماز پڑھتی ہیں اور یہ نماز لذت کے لیے پڑھتی ہیں حضرت نے سفر میں یہ بھی فرمایا فرمایا کہ جب میں علیہ السلام کی قبر سے گزرا ہوا عالم مسلی کی قبر کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز کے فرمائے اور یہ نماز کون سی نماز تھی آج ہمارے اس پہ اعتراض ہے کون سی نماز تھی یہ شاد کی تھی خلیم کی تھی کون سی تھی کہ بھائی یہ نماز فرض نماز نہیں تھی یہ نماز تھی جو حضرت السلام تھے یہاں ایک بات جو میں نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف اور اس میں تھوڑا سواز کر دوں میں نے یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت میری امت پر کتنی نمازیں فرض کی تھی تو تین نمازیں کن پہ فرض ہیں یہودیوں پر اور یہودیوں کے اثرات منتقل ہوئے مسلمانوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک گروہ وہ ہے جن کے یہاں آسان کتنے وقت ہوتی ہیں جی، مغرب ہیں مغربین یہودیت کی سازش ہے داخل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ شیعیت یہ اساس الفطر ہے تمام فتنوں کی بنیاد ہے اور غیر مقلدیت یہ بھی شیعیت سے وجود میں آئی ہے لہٰذا ان کے یہاں نمازیں تین نہیں لیکن سفر کی حالت میں ان کے یہاں بھی نمازیں تین ہو تو وہی اثرات ہیں جو منتقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اگر آپ تحقیق کریں تو سے ملتی چلی بات قابل ہو جب نبی علیہ کو ملاقات کر کے آگے سے شکارے لگے تو اللہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد وسلم ہمارا ضابطہ ہے کہ ہم جو حکم دیتے ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے ہمارا حکم پچاس نمازوں کا برقرار ہے ہم نے پچاس حکم دیا ہے پچاس ہی نمازیں ہوں گی آپ کی امت فائدہ جب اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ اور ہمارے یہاں لکھی جائیں گی پچاس اور اس کے باوجود یہ پانچ نمازوں کا اہتمام جب ہم سے نہ ہو سکے تو اس سے بڑھ کے محرومی کی بات کون سی ہو سکتی ہے تشریف لائے بیت المقدس میں آئے جب بیت المقدس میں آئے تو اس کے بعد وہاں یہاں دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب جمع ہیں اور ان کی سطحیں بنی ہوئی ہیں جب ایسا فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ امامت کون کرائے گا جب السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مقام پہ کھڑا کر دیا اور میں نے نماز پڑھائی تو نبی علیہ صاحب السلام نے نماز پڑھائی اب یہاں دو مسئلے خاص طور پر قابل ہو ایک مسئلہ یہ قابل اور ہے کہ نبی اثرات اسلام سے نماز پڑھا رہے تھے جو حضرت کے پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے تھے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی روحیں تھیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی حقیقی کی جسم نہیں تھے ان جسم اب اس میں جو مسئلہ ہے اس کو یہ نہیں سمجھ لیا جائے ایک بات تو یہ ہے کہ نماز یہ جسم کی حرکت کا نام ہے نہ کہ روح کی حرکت نماز جسم کی حرکت کا نام ہے تو یہ جسمانی عبادت ہے نماز تو اس سے معلوم ہوا کہ جو پچھلے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے بلکہ ان کے پورے بزرگ تھے جسم تھے جن کے اندر روحیں موجود تھیں اور یہ حضرت کی ابتدا کر رہے تھے دوسری بات یہ کہ ان اس پہ ان لوگوں نے تعبیر نکالی کہ ہاں حضرت جسم تو ہوں گے کیونکہ نماز جسمانی عبادت ہے تو یہ مثالی جسم لیکن یہاں میں یہ بات کر ہوں کہ نبی علیہ میں اللہ نے کوئی نقص نہیں رکھا خلیفہ مبرم یہ حضرت حضرت کی تعریف فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر ایپ سے پاک پہ کیے ہے جب جسمانی لحاظ سے بنیادی لحاظ سے حضرت میں ایپ نہیں تو دینی لحاظ سے حضرت میں کیسے ہو تو نبی علیہ السلام وسلام کی امامت ہے اور حضرت کی امامت کس طریقے سے ہے کہ روح اور جسم نبی علیہ السلام کے دونوں حقیقی ہیں حضرت بھی حقیقی تھی حضرت کا جسم حقیقی کا مثال ہی نہیں تھا اب جو پیچھے والے ہیں ان کی روح حقیقی ہے تو روح مقتدی ہو گئی روح کی اور ان کے جسم ہیں مثالی تو ان کے اصل جسم جو ہے وہ حضرت کے مقتدی ہوئے کہ نہیں ہوئی کہ ان کے مثالی جسم ہیں جب مثالی جسم ہیں تو پیچھے جو انبیاء اسلام کھڑے ہوئے ہیں ان کے جسم سے حضرت مقتدی نہیں ہوئے تو امامت کامل تو نہ ہوئی امامت تو کامل تبھی ہوگی جیسے حضرت کا جسم حقیقی ہے پیچھے والوں کا جسم بھی حقیقی ہونا چاہیے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس کے کے تھے وہ حقیقی جسموں کے ساتھ اب یہ بات ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے یہاں کیسے آ گئے اگر میں نے اور آپ نے لانا ہو تو ظاہر ناممکن ہے جب اللہ نے لانا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں لے بھی آئے اور تھوڑے لمحے میں واپس بھی پہنچا دے نبی علیہ السلام اسلام نے یہ فاصلہ طے کیا ہے یہ پچاس ہزار سال کا فاصلہ ہے اور نبی علیہ السلام والسلام نے اس اصلاح میں لے کے کیا کیا کام کیے راستے میں نماز بھی ادا فرمائیں اس کے بعد حضرت نے مشاہدات بھی فرمائے اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس تشریف بھی لائے یہاں امامت کی فرمائی پھر واپس بھی تشریف لے گئے اللہ فرماتے ہیں کتنی دیر میں فرمایا کہ ایک رات میں نہیں لئی لائ جہاں لکڑا استعمال کرنا ہے کہ رات کے معمولی حصے میں تھوڑے حصے میں یہ سارا کام کر کے ہے جو حضرت کے لیے وقت کو اتنا پھیلا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انبیاء کرام علیہ نکات والسلام کے مبارک اجسام یہاں منتقل ہوئے ہوں اور یہاں کے واپس قبروں میں منتقل ہو جائیں تو اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ایک مسئلہ یہ قابل غور ہے ایک مسئلہ اور قابل دوسرا مسئلہ یہ قابل غور ہے یہ ایک اعتراض ہے میں جو مسئلہ کر رہا ہوں اس سے پہلے اعتراض کر ایک اعتراض ہے کہ نا نبی اسلام نے جو یہ نماز پڑھائی تھی تو یہ نماز کون سی نماز تھی عشاء کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی اب یہ نماز کون سی نماز تھی اب یہ بات کہہ کے دیا اب پریشان ہو گئے نمازیں تو یہ پانچ ہمیں معلوم ہے ہمیں تو نماز معلوم نہیں تو لہٰذا معلوم نہیں اشار کی تھی تھی میرے بھائی یہ نہ فادم کی تھی نہ اشار کی تھی یہ خاص نماز تھی جو اس وقت فرض کی گئی لمبی ایک بات یہ ہے یا ہمارے ہاں غلام محمد پرویز صاحب کے ایک نائب تھے وہ یہاں تشریف لائے کے دس میں تشریف لائے وہ یہاں آئے انہوں نے آ کے یہاں جائزہ لیا دیکھتے رہے دیکھا تو ایک حسین صاحب ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے آج بیمار ہیں اللہ ہمارے تو دیکھا کہ یہ مؤثر آدمی ہیں تو یہاں کچھ دن وہ آتے رہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ہاں مطلب میں تشریف لے تو حسین صاحب اگلے دن جب صبح دس میں ہے تو کہنے کے وہ میرے پاس آئے تھے تو نو بجے میرے پاس آئے اور آپ کے اپنی تبلیغ انہوں نے شروع کر دی اب میں پریشان کے مریضوں کو دیکھوں کہ ان کی سنو اتنے میں ایک بجے اور اذان کی آواز ہے نے کہا اور نماز پڑھے ان کا میں تو پڑھ کے آیا اور میں نے کہا اللہ کے لیے ہدایت ہے نو بجے کا تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ٹائم اب ہو رہا ہے اذان اب ہو رہا ہے تم پڑھ کے آئے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو ہم سلاد پڑھتے بھائی کیا فرق ہے نماز کا اور سلاد کا نماز جو ہے یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے ہم سلاد پڑھتے ہیں سلاد کے معنی دعا کے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے مانگ لو یہ قیام ہے جھک کے مانگ لو یہ رکو ہے کیرا زمین پہ رکھ کے مانگ لو یہ سجدہ ہے بیٹھ کے مانگ لو یہ کاٹا ہے میں جب صبح کو چلا تھا چاروں ہاتھوں میں دعا مانگ کر چلا تھا اس میں تو سلاد پڑداد کیا ہے ایک بات سن لیں گے فرما جی لیکن آگے کیونکہ درس میں اپنی سب ایسے رہتے تھے بات ان کے ذہن میں نہیں کہنا کہتے تھے بات ذہن میں آگے سے میں نے دیکھا میں نے افراد کے معنی جو ہیں وہ دعا کے ہیں لیکن اس سے پہلے لغت میں اصل معنی اس کے اور ہیں لغت میں اصل معنی اس کے ہیں جس کا نچلا حصہ ہلا کہا کہ تم لغت کے لحاظ سے اس کے معنی کر رہے ہو نا تو اصل لغت کے لحاظ سے معنی یہ ہیں لہٰذا کل صبح ایسا کرنا مجھے اطلاع دینا اور جو پاک روپئے پہ کھڑے ہو کے لغت کے مطابق سلاد ادا کرنا تاکہ میں بھی لوگوں کو جمع کروں گی سزے کو پورے کو یا کس طریقے سے کھڑا ہوا کر رہا ہے تاکہ پوری سلاد جو ہے تمہاری ادا ہو جائے اس پہ تو خاموش ہو گیا معراج کے حوالے سے اس نے ایک سوال کر دیا باقی اور بھی تفصیلی بات چیت ہے وقت کم ہے نہیں تو موقع ملے گا ان شاء اللہ میں بتاؤں گا اس نے کہا کہ مجھے یہ بات بتلاؤ تم قائل ہو کہ نبی اسلام نے نماز پڑھائی اور پیچھے نماز پڑھی کہ مسجد افسا میں کتنے آدمیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے پندرہ پچاس ہزار آدمی کہا کہ یہ مسجد تو بعد میں تعمیر ہوئی ہے پچاس ہزار کی گنجائش اور ہے تو اس وقت مسجد چھوٹی ہوگی تو نبی کتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار چلو میں تمہاری بات پچاس ہزار والی نہیں مان لوں پچاس ہزار تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے آ گئے صبح ہی کام کھڑے ہوئے تو اصل مقصد یہ تھا کہ شب اور شبہ میں رکھ دیا گیا کہ یہ بات کہیں اور وہ فرمانے لگا کہ میں باقی باتوں کا جواب تو ان کو دیتا رہا لیکن یہ سوال ایسا تھا جس کا میں جواب نہیں دے میں نے کہا اس کا سوال تو بڑا جواب بڑا آسان ہے میں نے کہا کہ نماز عید میں تم دیکھتے ہو تو سفید جو ہے باہر سڑک پہ ہوتی جب بات سڑک پہ ہوتی ہیں جو سڑک پہ نماز عید پڑھ رہے ہیں وہ امام کے مختلف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آج اسی امام کے مختلف ہوں گے میں نے کہا کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس بات یہ باہر کی مارتیں نہیں لیے کھلا میدان تھا جتنے اندر آ سکتے تھے اندر آ کر باقی سارے باہر کھڑے ہوئے تھے تو مختلف اس کے ہوئے تو لہٰذا اس میں میں نے کہا پریشان ہے وہ کہ یہاں آتے ہیں ان کو جواب دے ہوتے تو میں یاد کر رہا ہوں کہ ایک سوال یہ ہے جو پیدا کیے جاتے ہیں ایسے شبوں کو شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ انسان جو ایمان والا ہے وہ اس چراغ کی کیفیت ہے جو دوسرا مسئلہ میں یاد کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے امامت کرائی اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام نے کسی پیچھے سے فاتح پڑھی نبی علیہ السلام نے تو یقیناً پڑھی کرتا کیا جو آپ نماز میں پڑھتے تھے اور جو پیچھے مختلف تھے ان میں سے کسی نے بھی صورت فاتحہ نہیں پڑھی تو کیا ان کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی اگر ان کی نہیں ہوئی تو پھر نماز کس کی ہوگی اب رہی یہ بات کہ نہ کوئی آدمی سوال کرے گا تو یہ بات کہاں ہی ہے کہ انہوں نے صورت فاتحہ نہیں پڑھی یا میں آپ نفی دکھائیں لیکن ابھی اسی بات سے عقل کا استعمال ہونا نبی سمجھ میں آئے گی نبی اسلام نے فرمایا کہ سورت فاتحہ وہ صورت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے مجھ سے پہلے کسی نبی السلام کو عطا نہیں فرمائی جب کسی نبی علیہ السلام کو عطا ہی نہیں فرمائی اللہ ان کو جی گے تو پڑھ کیسے پڑھ گے انہوں نے تو پڑھنے کی نفی ہو گئی اب یہاں سوال ہے کہ کیونکہ ان کو عطا نہیں کی گئی انہوں نے نہیں پڑھی ہمیں عطا کی گئی ہے ہمیں پڑھنی چاہیے تو اس سے بات معلوم ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو عطا کیوں نہیں کی گئی اگر مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرما دے اس کے معنی ہے کہ مقتدی کے لیے کیونکہ پڑھنا ضروری نہیں تھا اس اللہ نے پتا نہیں فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو یہ سر فاتحہ پڑھنا نہیں امام کو پڑھنے سے مقتدی کو پڑھنا ادا ہوگا اور فاتحہ کا مسئلہ جو ہے تو بہار علیہ السلام تشریف رہے واپس تشریف رائے حضرت نے واقعہ کا بیان فرمایا تو لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ اطلاع زیادہ کیا السلام سے انہوں نے کہا کہ حضرت ان کے بات حضرت جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف کبھی سفر کے لیے تشریف نہیں لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے سوالات کی اگر یہ بتائیں کہ دائیں طرف کیسی ہے بائیں کیسی ہے اب حضرت وہاں دیکھنے کے لیے تو نہیں جاتی نبی اسادلام تو تھے اللہ کا دلاز کرنے کے لیے راستے میں بیت المقدس کی عمارت کو دیکھنے حضرت لے گئے تھے اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ شاید میں کالونی میں مجھے بارہ سال ہو گیا کے لیے جاتا ہوں مجھ سے پوچھ رہے تھے تو وہاں باہر پڑھ جتنے لگے ہوئے میری باہر کے گری تو نبی اسلام سے یہ سوال کرنا تو تو آخر کے خلاف کر لیکن معاملہ نبوت کا تھا تو نبی علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتے تھے میں پریشان ہو گیا کیا ہوگا یعنی اللہ کا بار نے ایسا کرنا فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں جس حصے کے بارے میں سوال کرتے تھے وہ حصہ میرے سامنے یوں آ جاتا تھا جیسے سامنے اور میں جو اس کو دیکھتا جاتا تھا ان کے سوالات کا جواب جو ہے وہ دے کر چلا جاتا تھا سے فائدہ اٹھایا کچھ لوگ ابو بکر سی کے الزام کے پاس چلے گئے پوچھا کہ اگر حضرت کو یہ کہے کہ میں رات کے مختصر عرصے میں بیت الحرام سے بیت اللہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک گیا ہوں کیا اس کی بات قبول کی جائے گی آگے کی بات اس لیے نہیں تھی کہ شاید ان کو شک پڑ گئے کہ نبی اسلام کی بات کہ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اکثر تک گیا ہوں ایک عراق میں پھر واپس بھی آ گیا ہوں کیا اس کی بات مانی جائے گی حضرت نہیں مانی جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا اور کچھ ہو گیا کہ اجازت کیا آپ کے دوست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے اگر انہوں نے کہا ہے اگر اس استعمال فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ فرمایا اب پہلی بات انہوں نے اگر سے کی ہوں نبی اسلام کی زبان مبارک سے تو نہیں سنا کس کی زبان سے سن رہے ہیں ان کی زبان سے اس لیے یہاں اگر کہا تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ تم اپنی طرف سے بھی بات بنا رہے ہو لیکن جب یہ کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو اب نسبت کس کے ہو گئی نبی اسلام سے کہا کہ یقیناً انہوں نے سچ فرمایا ہے تو میں ساتھیوں سے پوچھا تبھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا فرمایا کہ تم اپنے سوال کو دہراؤ تمہارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے تو آپ کوئی تو نہیں ہے آپ تو اللہ کے نبی تو اس لیے اللہ کے نبی کی بات جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں وہ لمحات میں آسمان سے نیچے آ سکتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو بھی لمحات میں زمین سے اوپر پہنچا سکتے ہیں تو اس دیش کے اندر تعجب کی بات نہیں اور اس بنیاد پہ فرمایا کہ ابو رضی اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پہ صدیق کا لقب نازل فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے شروع میں واقع معراج کا بیان فرمایا اس بار اللہ تبارک و تعالی نے کے بارے میں فرمایا کہ عزت کے لیے ان کو دو بار جو ہے وہ ایسے حکمرانوں کے ذریعے سے مغلوب کیا گیا کہ جو ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن یہ واقعہ بنتا لیکن بغیر کی ضرورت حاصل کر کے فرمایا ان کی تقدیر ویسے ہی برقرار رہی سفر نمبر تین سو چورانوے پہ یہ رقو نمبر دو ہے وہ ید انسان کی شہری دعا کی رقی فرمایا انسان جو ہے یہ بڑا جلد ہے اور یہ عذاب کو چاہتا ہے اور راحت اور آخرت کی جو راحت ہے اس سے وہ حاصل ہے اور سفر نمبر تین سو چورانوے کے آخر کی بچانے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کا عمالمہ تیار ہو رہا ہے اور قیامت کے دن یہ عمل نامہ اس کی بہتری رکھتا ہوا ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ نے جن قوموں کو ہلاک کیا پہلے ان کو ہدایت سے آگاہ فرمایا پھر ان کی ہلاکت کی اور پھر فرمایا صبح انیس سو پچانوے کے آخر میں کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے صرف آخرت کا زبانی طلبگار نہیں بلکہ اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہے بھی اور میں اللہ صاحب ہاں ان کی جو محنت ہے وہ قبول ہے صفحہ نمبر سات تین سو چھیانوے پہ اس رقو کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کی روٹی فرمائی اور پھر صفحہ تین سو چھیانوے کے آخر اور ستانوے پر اس رقو نمبر تین میں اللہ تبار مطالعہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ شرک سے بچا جائے دوسری بات یہ فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان کے سامنے اف تک نہ کی جائے اور نہ ان کو ڈانٹا جائے بلکہ ان کے ساتھ میں ان سے گفتگو کی جائے اور ان کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے بارے میں کی جائیں اور ہمارے کے رشتے داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو پر خرچ کیا جائے اور کو خرچی سے اجتناب کیا جائے اور سمجھتی سستان میں پھر سمایہ کہ اپنی استعداد کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اس کے بعد یہ سمجھتی سستان میں رکن کا چار ہے اولا کرپلو اولاد کو مخشمات مخلصی کے جاتی اپنی اولاد کو قتل نہ کیا جائے مگر ان کے راستے کی ہم ہیں اور تمہارے راستے کی ہم ہیں اور بے حیائی اور ہو کے قریب نہ نہ جایا جائے اور کسی کو ناحب قتل نہ کیا جائے یتیم کو مال نہ کھایا جائے عہد کو پورا کیا جائے اور اور مال کو صحیح رکھا جائے سفر تین سو اٹھانوے میں فرمایا کہ بغیر تحقیق کے بات نہ کی جائے اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور اکڑ کے نہ چلا جائے تو میں کے جو چل رہا ہے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ پہ پہنچ سکتا ہے اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی اور پھر سفر نمبر تین سو اٹھانوے آخر اور تین سو ننانوے سے قرآن مجید کا متوجہ نصیحت کا ذریعہ ہے اور قرآن مجید کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید ہے اور سفر تین سو ننانوے پہ اللہ تعالیٰ سنا کہ ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے اور پھر یہ بات فرمائی کہ جو لوگ قرآن مجید سے بیروفی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو قرضے میں کر دیتے ہیں ان کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں اور سرمبر تین سو ننانوے کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشار فرمایا کہ تم پتھر کے ہو جاؤ تم لوہے کے بن جاؤ یا اس سے زیادہ سخت چیز کے بن جاؤ اللہ پھر بھی کر سکتے سفمبر چار سو پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اردو نمبر چھ ہے فقل عبادی یقول اللتی یا احسن فکر اللہ تبارک و تعالی نے عبادی ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے آمار سے پوری طرح سے آگاہ ہے بلکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتے ہیں فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کا خود تلاش کرتے ہیں جن کو تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو وہ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ماننے والے ہیں اور سمجھ سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اونٹنی کے بارے میں اور جب یہ مطالبہ پورا ہوا تو اس کے بعد نہیں لائے اور کہ یہ لوگ جو واقع معراج کو سنتے ہیں اس سے اعتراض کرتے ہیں اور اللہ تبار ہیں قرآن مجید نے شجر ملکونہ پر زخون کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ جہنم میں یہ درخت جو ہے اگایا گیا ہے وہ اس کا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ درست نہیں اور جو جہنم کے اندر جب ہوا ہے تو جب جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے تو بنا کہ یہ اعتراض ان کا جو ہے وہ محض اعزاز ہے اللہ کا بار وطالعہ اس کے قادر ہے صفحہ نمبر چار سو ایک کے آخر میں اور چار سو دو کے رقو نمبر سات ہے ملائی آدم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور ابلیس کے سجے سے انکار کا ذکر فرمایا اور سب میں چار دو کہ اللہ تبارک بتا اشات فرمائی کہ جیت نے کہا کہ اللہ میرے پاس تو ذرائع کوئی نہیں میں تیرے بندوں کو گمراہ کیسے کروں گا اللہ نے اس کو چار ذرائع عطا فرمائے اور انسانوں کو اس سے بچنے کے چار طریقے چار ذریعے عطا فرمائے فرمایا کہ شیطان کو اللہ نے کیا عطا فرمایا پہلی چیز فرمایا کہ یہ گانا بجانا موسیقی یہ اللہ نے شیطان کو ذریعہ عطا فرمایا گمراہ کرنے کا دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاون اور شیر عطا فرمائے تیسری چیز ہمیں کہ مال اور اولاد میں شراکت کہ جب مال اور اولاد کو دین کے کام نہیں لگائیں گے تو یہ شیطان کی معاملت کا ذریعہ بنیں گے اور چوتھی چیز بس وسوسہ اور ان چار سے بچنے کے لیے اللہ نے انسان کو جو ذریعہ عطا فرمائے پہلا ذریعہ اللہ نے تبلیغ کا عطا فرمایا دوسرا ذریعہ اللہ نے جہاد کتاب کا عطا فرمایا تیسرا ذریعہ اللہ نے اس کے حالات کا فرمایا اور چوتھا ذریعہ صحیح علم نے کا فرمایا اس کے بعد اللہ و تعالیٰ نے یہ بات اشاعت میں کہ انسان کی حالت یہ ہے جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ مصیبت پیش کرتے ہیں تو پھر بے اختیار کر لیتا ہے اور سفر چار سو تین اللہ کو نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی اور تمام مخلوقات سے اس کو افضل بنائی سفر نمبر چار سو تین گئی رکو نمبر آٹھ سے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی نعمت یعنی قرآن کے بارے میں دنیا میں انکھا بنا رہا قیامت کے دن وہ اندھے ہونے کی حالت میں کھڑا ہوگا اور اللہ کا بار نمبر نو سے آپ میں اصطلاح کے لیے ضرور کی نماز کی اللہ کا بار وطالیہ نے تومین فرمائی اور یہ بات ارشاد فرمائی کے بعد زیادہ دیر تک حق کے مقابلے میں نہیں کہہ سکتا اور قرآن مجید کی طرح متوجہ فرمایا اور یہ بات سنایا کہ ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے اور دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح کام کر کے آیا ہے چار سو چار کے آخر میں چار سو پانچ میں تعمیر روح فرمایا کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ کے روح کے بارے میں اور آپ بتا دیں کہ روح کی حقیقت میں سمجھنا تمہارے کی بات نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے تمہیں تھوڑا ہی عطا فرمایا ہے سوا چار سو پانچ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تمام انسان ایس ہیں تو قرآن جیسا کلام بنانے سے وہ لوگ کافر ہیں اور فرمایا کہ قرآن مجید آپ کی نبوت کی اقبال ہے دلیل ہے اور اس کی موجودگی میں شریف کی ضرورت نہیں ہے اور سفر نمبر چار سے چھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی لوگوں کے آخر میں تو اس لیے آپ کی نبوت کو ماننے کے بجائے تو ان کا کہنا ہے کہ آپ بشر ہیں اور سفر نمبر چار سے چھ پہ رکو نمبر گیارہ میں اللہ نے اس کا جواب دیا تو میں اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے اور فرشتوں کی علاج کے لیے بھیجنا ہوتا تو پھر فرشتوں کو بھیجتے تو یہاں انسان رہتے ہیں انسانوں کے علاج کے لیے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے اللہ تبار وطالعہ نے انکار کرنے والوں کا انجام بتایا کہ قیامت کے دن یہ چیزوں کے بل چلائے جائیں گے اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے ان کا انجام جاننا ہوگا اس بات اللہ تبارک وطالعہ نے سفر چار کے بارہ ہے بالکل آتے ہیں آیات اس سے اللہ تبار وطالعہ نے حضرت ذکر کروایا کہ فرعون نے حضرت کی بات کو نہ مانا اور جاتی برقرار دیا اور نتیجے میں وہ ہلاک ہوا اور فرمایا کہ سفر چار سو سات کے آخر میں کہ آپ دعوت پہنچا دیں جو خوش نصیب ہوگا وہ من لائے گا تو جو ایمان نہیں لائے گا اور نہ ہی کرے گا اور سفر میں چار سو آٹھ کے اللہ کے رکو کے آخر میں بات فرمائی کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ سبار تعالیٰ نے صورت اختتام فرمایا اس بات پہ کیا اشنا فرما دیں الحمد للہ اللہ خاص تعریف اللہ کے لیے ہے وہ کہ لم یک والا والد لازم نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا ولم یق اللہ شریف الفل اور جس کے اقتدار میں حکومت میں کوئی شریک نہیں ولم یق اللہ علی بن عبدال اور کوئی بھی کاشتاش نہیں جو مشکل میں کام آئے ولم یق اللہ ولی بن عبدال بن عبدال و قبیل ہو تقبیرہ اور تقریر بیان کرو اس کی تقریر بیان کرتے ہوئے اور یہ حیات القاف ہے یہ بھی نقلی صورت ہے نبی علیہ السلام سے تین سوال ہوئے تھے ایک سوال یہ کہ حضرت کرن قوم تھے اصحاب پاک قوم تھے اور ایک سوال یہ ضرور کی حقیقت کیا ہے ضرور کی حقیقت کا جواب وہ پہلے آ چکا ہے یہ دو سوالوں کا جواب صورت میں ہے صورت کاف میں جو پہلا رقو ہے صفائی چار سو آٹھ اور چار نو کے اس پہ اللہ تبارک رطالع نے قرآن جیس کو متوجہ فرمائے اور سفر چار سو نو کے اپنی توحید بیان فرمائی اور فرمایا کہ اصحاب کاف کا واقعہ تو عجیب یہ محسوس کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے تو بہت سے کام اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں سوا چار سو دس کے اللہ کو تعالیٰ نے رکو نمبر دو میں اسا کاف کا بیان فرمایا کہ یہ کچھ نوجوان تھے ان کا ماحول جو تھا وہ وشید کا ماحول تھا اور بادشاہ مشرق تھا لیکن ان لوگوں نے توحید کو اختیار کیا اور توحید کو اختیار کرنے پر بادشاہ نے ان کی گرفت کی اور یہ بادشاہ کے خوف سے آبادی کو چھوڑ کر کے غار کے اندر منتقل ہو گئے سفر نمبر چار سو گیارہ پہ رکو نمبر تین ہے فرمایا کہ یہ غار میں تھے اور جو جب یہ چلے ہیں آبادی سے باہر کو نکلے تو راستے میں ایک چرواہا ملا اور وہ بھی ایمان والا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور بھی ان کے ساتھ چلا ہے فرمایا کہ یہ کتا جو آبد اللہ سے محبت کرنے والا تھا یہ غار کے باہر چہرہ دے رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا روپ ان کا تعلیم کیا کہ کوئی آدمی اس بات کے قریب نہیں جا سکتا تھا تقریباً تین سو نو سال یہ اتنا کے اندر بے رہے تین سو نو سال کے بعد یہ بیدان ہوئے تو اللہ نے پوچھا کہ جتنا رہے ان کہا کہ ایک دن آپس میں دوسرے پوچھا کہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے دونوں انہوں نے کہا کہ ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے پھر خود ہی کہا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا فضول بحث کرنے کی ضرورت نہیں بھوک لگی ہے ایک آدمی کو بھیج دو جو شہر لا کے کھانا لائے لیکن کھانا جو لائے وہ پاکیزہ ہو مشرقوں کا شہر ہے اور کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ جو حالان ہونا چاہیے اور اپنی حقیقت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے لیکن ہمارا کہ اللہ ان کی حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا لہٰذا جب وہ شہر کے اندر گیا اور اس نے جو سکہ دیا روٹی کی خریدنے کے لیے تو میرا یہ سکہ تمہارے یہاں نہیں چلتا تو اس پہ لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ کے پاس لے گئے تو معلومات یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے بھاگ کر گئے تھے یہ تین سو نو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقیقت فرمایا صبح چار سو بارہ پہ فرمایا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تین کے چوتھا کتا تھا بعض کہیں گے پانچ چھٹا کتا تھا بعض کہیں گے سات کے آٹھواں کتا تھا فرمایا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ خود بحث ہے بس اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اگر تین سے پانچ کے یا سات کے دس مقصود اللہ کی قدرت کے اظہار ہے اور سفر چار سو بارہ پہ یہ نمبر چار ہے ولا کپور نبی علیہ السلام کو نصیحت فرمائے کہ جب بھی آئندہ کے کسی کام کا وعدہ فرمائے تو ان شاء اللہ کے ساتھ فرمائیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یقین سو نو سال لے کے فرمایا اور سفر نمبر چار سو تیرہ پہ اللہ کا بار بتانا نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ اے نبی علیہ السلام جو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں ان کو آپ اپنی صحبت میں رکھیں اور ہمارے کے سرداروں کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ ان کو اپنے سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں ہمارے کہ آپ ان سرداروں کی بات نہ مانیں بس دعوت کا کام کرتے رہیں جو مانے گا اپنے فائدے کے لیے جو نہیں مانے گا وہ خود انسان مل جائے گا اور سفر نمبر چار سے چودہ پہ اللہ کا بات بتا رہا ہے نعمتیں بیان فرمائیں تقمبر چار سو چودہ میں رکن نمبر پانچ ہے بازی الحمد رکھ گئی اللہ نے اس کے اندر مثال جان فرمائی دو بھائیوں کی ایک بھائی قید حیثیت کا باپ کا مالک تھا دوسرے بھائی کو اپنے ساتھ باپ دے گیا اور اطلاع لگا کہ دیکھو میں قید حیثیت قید باپ ہوں اس نے کہا کہ یہ بات اللہ نے تجھے ادا کیا ہے اکڑنے کی وجہ اللہ کا شکر ادا کر سفر چار سو پندرہ میں فرمایا کہ جب رات آئی تو اللہ تبارک بتا رہے نے اس کے باپ کو تباہ کیا اب صبح کو وہ پچھتا رہا تھا کہ میں کیا شیر کرتا رہا اور اتراتا کر رہا اور میری بے بسی اور نمبر چار سو سولہ پہ یہ نمبر چھ ہے واضح مات الحجات دنیا اللہ ہماری دنیا کی جو نعمتیں ہیں ابرانے اور فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخر بنانے کے لیے اور اس سے نیکیاں حاصل کرنے کے بنانے کی کوشش کرو قیامت کے دن یہ مجرم کھڑے ہوں گے اپنے ہمارے نامے کو دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے ناموں میں چھوٹا بڑا ہر گناہ لکھا ہوا ہوگا سفر چار سو سترہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم برسات ہے بھائی رکن علی ملائے عالم اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جیس نے سیدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ بات کو اشاعت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن حاضر روا مشکل جن کو مانتے ہیں وہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے اور پھر مجرموں کو اور مشکل کرنے والوں کو جان میں جانا پڑے گا سوا چار سو سترہ کے آخر سے اٹھارہ کے حکم پر آٹھ کے بارہ تک حاضر قرآن اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ جھگڑالو ہے معمولی بات سے بحث کرتا ہے اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اظہار اسلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو خوشخبری سنائیں اور ان کو ڈر سنائیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے اور اللہ عذاب والا بھی ہے اور صفحہ نمبر چار سو انیس پہ یہ نمبر نو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَوْ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا واقعہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاط والسلام نے کہیں بیان فرمایا اور کسی نے تعریف کی کہ حضرت آپ نے تو بڑے مشکل بیان فرمایا کیسے زمین پر آپ کے مقابلے میں کوئی عالم موجود ہے حضرت فرمایا کہ نہیں کہ اللہ کے نبی پہلے شیر نبی کے مقابلے میں عالم کون ہو سکتے ہیں اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک ایسا بندہ ہمارے زمین پر موجود ہے وہ ایسا علم رکھتا ہے جو آپ نہیں رکھتے علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ملاقات کی صورت یہ ہے کہ آپ ایک بھری ہوئی مچھلی لے لیں جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں داخل ہو جائے تو وہاں ان سے آپ کی ملاقات ہوگی تو علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشے علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت چل پڑے تو راستے میں ایک جگہ حضرت نے قیام فرمایا نیند کی حالت میں تھے تو وہاں وہ مچھلی تھیلے میں چلی کر کے پانی میں چلی گئی اور یوشی علیہ السلام کو بتایا یاد نہیں رہا جب وہاں سے آگے گئے تو موسر الحصاطلام نے پوچھا حضرت نے بھوک لگی فرمایا میں مچھلی لاؤ کچھ کھا لیں زندہ تو اس میں ہونا ہی ہونا ہے کچھ کھا لیں تو بھی زندہ ہو جائے گی بعض میں تو بتانا بھول گیا جس جگہ ہم لیتے تھے تو وہاں وہ مچھلی پانی میں چلی گئی اگر میں ہم نے وہیں تو جانا تھا تو واپس تشریف لائے تو وہاں حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات کی سفر نمبر چار سو بیس پہ موسا علیہ اسلام نے ان سے فرمایا اگر اگر آپ کی اجازت دیں تو میں آپ کی صحبت میں کچھ عرصہ رہوں اور کچھ اس علم سے فائدہ اٹھاؤں جو اللہ نے آپ کو دیا تو حضرت حضر خلی فرمایا کہ میرا علم تفریحی علم ہے آپ کا تشریحی علم ہے آپ کی میری گاڑی چلنے کے لیے اگر نہیں جیسے آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا فرمایا کہ پھر یہ شرط ہوگی کہ آپ اس وقت مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی وضاحت میں خود نہ کروں کے صحیح ہے سفر چار سو بیس پہ یہ گن ہے ہم کی سارا کا دکھارا اظہار یہ دونوں چلے دونوں چلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی والے حضرت خلیل علیہ السلام کو پہچانتے تھے انہوں نے کرایہ نہیں دیا لیکن جیسے یہ سوار ہوئے تو حضرت خلیل علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ تختہ نکال دیا نکالا تو انہوں السلام کے آپ بھی عتیب ہوئی انہوں نے آپ کے احسان کیا اور انہوں نے کرایہ نہیں لیا اور آپ نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ آپ نے ان کی کشتی کو احساس بنا دیا اور کشتی ڈوب جاتی تو مسافر کافی ستارے ڈوب جاتی آپ نے کیا کیا تو خزیر حملہ کے پہرج میں نے کہا تھا کہ آپ خبر نہیں کر سکتے خلیہ حملہ کی غلطی ہو گئی آپ خبر نہیں کر اب دونوں آگے چلے جب آگے چلے تو دوسرے کنارے پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کوئی بچے کھیل رہے تھے اور جو بچہ سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین بچہ تھا علیہ السلام آگے بڑھے اس کا گلا گھونٹا اور اس کو ختم کر دیا اب موسا علیہ السلام برداشت نہ کر سکے فرمایا کہ قانون یہ ہے کہ اگر بچہ کسی کو کر کرتے تو بدلے میں بچے کو قتل نہیں کیا جائے اور اس نے تو کچھ کام بھی نہیں کیا اور آپ نے ایسے کام کا ایک بچے کو قتل کر دیا تو سفر چیز کس حضرت نے فرمایا میں پہلے کہا تھا فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر اب سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں آگے گئے تو ایک بستی میں داخل ہوئے بھوک لگی ہوئی تھی بستی والوں سے کھا کے کھانا کھلاؤ تو انہوں نے کہا کہ کوئی کھانا وغیرہ لا نہیں بستی سے نکلنے لگے تو اس کے آخری مکان کی دیوار نیچے گرنے والی تھی حضرت خلی علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی مسئلہ علیہ السلام نے بیان اگر آپ ان سے اجرت مانگ لیتے تو کھانے کا مطلب بھی حل ہو جاتا کام ان کا بھی ہو جاتا اور میں کہ حاضر پھر آپ کو بہن گا بہن کو تیری میری لائف اب میں تجھے وجوہات بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ کیا تھا پہلی بات یہ ہے کہ وہ کشتی دس بھائیوں کی کشتی تھی جن میں سے پانچ معذور تھے اور یہ پانچ محنت کرتے تھے اور اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا آگے بادشاہ کو ایک کشتی چاہیے تھی اور یہ کشتی بہت سزی ہوئی تھی اس کے کارن بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی اچھی کشتی مل جائے تو کشتی دس کریں گے تو اللہ تبار بتا رہے ہیں کہ کشتی کو بچانا تھا اس لیے میں نے اس کو احساس کر دیا جب احساس کشتی سامنے آئی تو کارندوں نے اس کشتی کو چھوڑ دیا تو اس میں یہ حکمت تھی جہاں تک بچے کا تعلق ہے یہ بچہ جو ہے اس کے والدین کی اس کے ساتھ بہت محبت تھی اور والدین جو پکے ایمان والے تھے اور یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہوتا تو اس کا کردار صحیح نہ ہوتا اور اس کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین بھی ایمان سے محروم ہو جاتے اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے والدین کے ایمان کو بچانا تھا تو مجھے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دوں تو میں نے اس کو قتل کر دیا اللہ تبارک وطالعہ اس کے بدلے میں اس کو جو نعمت عطا فرمائیں گے اس سے بہتر ہوگی اور مرحیم نے لکھا کہ اللہ نے اس کی بجائے بیٹی عطا فرمائی اور اس کا نکاح ایک نبی علیہ السلام سے ہوا اس نسل سے سب علیہ السلام کی سیٹ لائف صفحہ نمبر چار سو بائیس سے تو عمل شیدار فرمایا کہ دیوار کا معاملہ جو ہے یہ ہے کہ یہ دیوار دو یتیموں کی ملکیت تھی ان کا والد نیک آدمی تھا اور اس نے ان کے لیے خزانے جو ہے وہ اس دیوار کے نیچے دفن کیا تھا کہ جب یہ بڑے ہوں گے دیوار گرے گی خزانہ نکالیں گے لیکن یہ دیوار پہلے ہی گرنے کو ہو گئی اور بستی والوں کا مزاج تم نے دیکھا ہے دیوار گر جاتی تو خزانہ نکال کے لے جاتے اللہ نے خزانے کی حفاظت فرمانی تھی تو اس لیے دیوار کو درست کر دیا تو میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا یہ اللہ نے حکمر کیا ہے سفر چار سو بائیس پہ یہ حکم ہے خان دل کرنے یہ سوال کرتے ہیں دل کرنے کے کے بارے میں یہ اللہ بندر ہے اور ان چار افراد میں سے ایک تھے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تو سفر کیا مغرب کی طرف انتہا تک پہنچے تو وہاں ایک قوم تھی جو شرک کر رہی تھی ان کو انہوں نے کبھی کی دعوت دی اور اس قوم نے توحید کو قبول کیا سفر نمبر چار سے تیئیس سے فرمایا پھر انہوں نے سفر کیا مشرق کی طرف یہاں بھی ایک قوم تھی اسی طرح کی اجاڑ الگمار قوم تھی اس کو بھی آواز کی وہ ہو گئے پھر فرمایا شمار کی طرف سفر کیا تو جب شمار کی طرف سفر کیا تو وہاں ایک جگہ پہ پہنچے تو لوگوں نے بات کرتے ہیں کہ پہاڑی درا ہے اس کے پیچھے جاتی بات یہ دو قومیں رہتی ہیں جب ہماری پیداوار تیار ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم سب کو یہاں سے سمیٹ کر چلے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ راستہ بند کرے تو حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے لوہے کی چادریں جمع کر کے دو تو لوہے کی چادریں جمع کی گئیں اور ان کو اس درے میں راستے میں رکھا گیا اوپر نیچے کر کے اینٹوں کی طرح اور پھر ان کے درمیان میں ایندھن رکھا گیا پھر ان کو آگ لگائی گئی اور جب وہ پوری طرح سرخ ہو گئی یہ لوہے کی چادریں تو اوپر سے حضرت نے پگھلا ہوا سانبا ڈالا اور یہ ایک دیوار بن گئی کہ یہ دیوار اس وقت تک موجود رہے گی جب تک کہ اللہ کو منظور ہے اور قیامت سے پہلے یہ دیوار جو ہے یہ ختم ہوگی اور یہ گاڑی بازی باہر نکلیں گے صفحہ نمبر چار سو چوبیس یہ رقو نمبر بارہ ہے اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو اپنی تحریر فرمائی اور مذمت فرمائی پھر فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کام جو کر رہے ہیں اور کام کو سمجھتے ہیں ہماری مزاج کے لیے کافی ہے لیکن یعنی کیونکہ عقیدہ درست نہیں یہ کام ان کے لیے فائدہ مند نہیں اور ان کا انجام جان فرما کے اللہ رہے نے ایمان والوں کا اور نیک اعمال والوں کا اچھا انجام بیان فرمایا ان کو اللہ جنت الفردوس بطور مہمانی کی عطا فرمائیں گے اور سفر چار سو پچیس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام سمندر جو ہیں وہ روشنی بن جائیں اور اللہ کے کفاط لکھنے والے لکھنے لگیں تو ہمارا کہ یہ روشنی ختم ہونے لیکن یعنی اللہ کی بات مکمل نہیں ہوگی بعد ہمارے نبی السلام آپ یہ بات بات سمجھیں کہ میں بشر ہوں لیکن مقام تمہارا اور میرا ایک جیسا نہیں اللہ نے مجھے اپنی وحی سے سرفراز فرمایا اور میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا ہوں اور یہاں یہ بات فرمائی کہ وہ عمر اللہ کے یہاں مقبول ہے جس میں تین باتیں پائی جاتی ہوں پہلی بات یہ کہ کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو دوسری بات یہ ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہو اور تیسری بات یہ کہ نیت اللہ کو راضی کرنا ہو نیت درست ہو عمل شریعت کے مطابق ہو عقیدہ صحیح ہو تو عمل اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی عطا فرما دیں تو یہ آپ ہی جو آیا ہے سرکار کے بارے میں یہ بات ضروری شروع کروا لیں ابھی کہ ہمارا صاحب کہ پڑھنا تلاوت کرنا غذال کے بات کر لیا ہے ہمیں اگر پوری صورت نہ پڑھ سکیں تو کم از کم پہلی یا آخری دس پڑھ پڑھیں تو دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی اور اگر دس آیتیں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہمیں تین آیتوں کا ضرور اہتمام کر لیا جائے اور فرمایا کہ جمعے کے دن سورج صاحب پڑھنے سے ایک روشنی تو یہاں سے فرمایا کہ بیت اللہ تک چلتی ہے دل سے لے کر بیت اللہ تک ایک روشنی زمین کے آسمان تک ہوتی ہے اور ہمیں تو پورے ہفتے کے لیے اس کے دن میں دین کی کلفت پیدا ہوتی ہے اور نیکی کا رجحان بڑھتا ہے تو ایک فائدہ پڑھنے کے لیے ہے اور یہ آخری جو آیتیں ہیں ان لذیل آمد الصالحات ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر صبح بیدار ہونا ہو اور آدمی ان آیتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے کھلا میں بیدار کر دے آم ضرور کھلے گی اور بات ہے کا پانچ دن بعد اٹھتا ہوں پھر سو جائے تو اور بات ہے اگر نہ آپ اس وقت میں ضرور کھلے گی تو ان آیات کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل سے توفیق عطا فرمائے اور آخری بات جو قابل ہو رہے ہیں تو یہی تو ابھی میں نے عرض کی ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے کہ جس کے کرنے والے کا عقیدت صحیح ہو عمل شریعت کے مطابق ہو نیت اللہ کو راضی کرنا ہو اللہ مجھے بھی آپ کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ ایران کے بعد صبح ہے کل سے ان شاء اللہ دس یا اور دس بجے شروع ہوگا تو دس یا دس بجے شروع ہوگا اللہ نے کرا تو میں ساتھ کیا منزل ہم آگے کو نکل گئے ہیں تو دس بجے آپ کا شکلہ گے کر کے جلدی کھڑا الحمد للہ رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي